کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت کے قرب کا اور اپنے دین کے اندر حسن کے پیدا ہونے کا دعوت اللہ سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے اگر انہیں اللہ کے قرب کا دعوت اللہ سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نظر آتا ہے تو یہ کام کے بارے میں ان کے دلوں کا شک ہے اور کام سے ناواقفیت ہے کام سے ہے اگر دعوت اللہ سے بڑھ کر کوئی ذریعہ اللہ کے قرب کا ہوتا تو اللہ رب العزت وہ ذریعہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے نبیوں کو وہ کام دیتے جو کام اللہ کی خوشنودی کا اور اس کے قرب کا اللہ کو زیادہ پسند ہوتا لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے قرب کے لیے دعوت اللہ سے بڑھ کر کوئی ذریعہ عطا نہیں فرمایا وجہ وجہ اس اس کی کی کیا ہے ہے کہ اللہ تعالی کو اس راستے کی اذیتیں اتنی پسند ہیں اس راستے کی اذیت اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ والی ذمہ داری کو لے کر چلنے کی وجہ سے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے ورنہ صحابہ کرام جو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنے گئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ صحابہ خود فرماتے ہیں صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے خیر امت ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ ہیں سنو غور سے میں کیا کہہ رہا ہمارے خیر امت ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم صحابہ ہیں اگر یہ وجہ ہوتی کہ ہم صحابہ ہیں اس لیے بہتر ہیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں انتم خیر امتی کہ تم بہترین امت ہو اللہ نے نہیں فرمایا انتم خیر امتی بلکہ فرمایا کن تم خیر امتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خیر امت ہونے کی شرط پوری کرو تو تم خیر امت ہو ورنہ تم خیر امت کہلانے کے قابل نہیں ہو اگر تم خیر امت ہونے کی شرط پوری کرو تو تم خیر امت ہو ورنہ تم خیر امت کے اعلانے کے قابل نہیں ہو یہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اس پر کہ ہمیں اس لیے نہیں بہتر کہا گیا کہ ہم آپ کی صحبت میں ہیں بلکہ ہم سے تو یہ کہا گیا کہ اگر تم نے اجتماعی طور پر دعوت اللہ کو اپنا مقصد زندگی اور اپنا راستہ اس کو نہ بنایا تو پھر اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لائیں گے اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے ہم ان سے کام دیں گے اگر اللہ رب العزت صحابہ کرام کو ہٹا کر دوسروں سے کام لے سکتے ہیں تو اس زمانے میں ہم جیسے اس محنت کے بارے میں یوں سوچیں کہ ہم کریں یا نہ کریں کام کرنے والے ہم ہی ہیں تو میرے خیال سے اس خیال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جب اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرما دیا ان کا کے کوئی گنجائش کی باقی نہیں رہتی کہ کوئی دل میں کبھی یہ خیال کرے کہ ہم کام کرنے والے ہم ہیں چاہیں گے تو ہم کریں گے نہیں چاہیں گے تو ہم نہیں کریں گے اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے ہے اللہ کی ذات بہت بہت مستغنی میں کر رہا کہ کام کرنے والوں کو دل کی گہرائی سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ دعوت اللہ میں نبوت کی لائن کی تکالیف ہیں انفرادی عبادت میں وہ تکالیف بھی نہیں ہے اور انفرادی عبادت دین کی نصرت بھی نہیں ہے میں چھپا ہوا ہے کہ انفرادی عبادت دین کی نصرت نہیں ہے دین کی نصرت انفرادی عبادت نہیں ہے بلکہ دین کی نصرت بلکہ دین کی نصرت صرف صرف دعوت ہے صرف اور صرف دعوت دین کی نصرت ہے انفرادی عبادت دین کی نصرت نہیں ہے دین تو ہے لیکن دین کی نصرت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے جذبے اور ان کے طریقے کا پابند ہو کر بات کی ذرا خیال کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر دین کو لے کر عالم میں پھرنا صرف اس کو دعوت کہتے ہیں صرف اس کو دعوت کہتے ہیں اس زمانے میں ایک غلط پیدا ہو گئی کہ جو کام جس طریقے سے بھی کیا جائے وہ دعوت ہے دیکھو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دین امت کی نقل حرکت سے ہٹ کر دین کی اشاعت اور دین کا پھیلانا محض مادی شکلوں پر اور مادی چیزوں پر آ جائے گا اس کو لیا صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی یعنی بڑی اہتمام سے فرماتے تھے اور بڑے غم سے فرماتے تھے کہ اگر دین کا پھیلنا رواج پر آ گیا تو رواج ترقی کرے گا دین ترقی نہیں کرے گا رواج ترقی کرے گا دین ترقی نہیں کرے گا دین کی ترقی تو اسی طریقے محنت میں اور انہی جذبات کے ساتھ ہے جو طریقہ محنت اور جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میری آپ سب سے بنیادی درخواست یہ ہے سب سے اہم آپ پرانوں کی نسبت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے پرانا حملے کو کہتے ہیں اور حملہ وہ ہوتا ہے جو ایک فکر اور ایک کلمے پر مجتمع ہو جن کی فکریں مختلف ہوتی ہیں وہ افراد ہیں عملہ نہیں ہے وہ عوام ہیں عملہ نہیں ہے عملہ اس کو کہتے ہیں یہ ایک فکر پر اور ایک کلمے پر ایک بات پر مشتبہ ہو صرف اس کو عملہ کہتے ہیں کارخانے کا عملہ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا کام دیا گیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے سب کا ایک فکر ہے سب کا ایک مقصد ہے کسی بھی شعبے میں آپ اٹھا کر دیکھیں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے اسی حضرت سمجھتے تھے کہ یہ کام ایک بھاری چیز کو گہرائی سے نکال کر باہر لانا ہے اور یہ بات ہر عقلمند جانتا ہے کہ کسی بھاری چیز کو اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو سب کا مل کر اجتماعی طور پر اس کو اٹھانے پر اتفاق ہونا سب کا اتفاق ہونا کیا آیا سب اس کو اٹھانے پر متفق ہیں یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب اس وزن کو اٹھانے میں ایک ساتھ قوت لگائیں یہ ممالیہ صاحب کی بات کر رہا ہے سمجھ لیں یہ کام جر فقیل کی طرح ہے اٹھانا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعوت عبادت اخلاق معاملات معاشرے کے اعتبار سے جس سطح پر امت کو چھوڑ کر گئے تھے امت اس سطح پر واپس آئے یہ بوجھ ہے یہ وزن ہے جس کو اٹھانا ہے ایک بڑی بلندی سے امت ایک بڑی بستی میں جا پڑی ہے اس کے لیے کچھ شرط ہوتی ہیں ایک ساتھ زور لگاؤ اور متفق ہو اس کے اٹھانے پر یہ حقیقت ہے کہ اگر اٹھانے والے کی رائے بدل جاتی ہے تو وہ چیز واپس گڑے میں نہیں جاتی بلکہ اپنے ساتھ اٹھانے والوں کو لے کر جاتی ہے اس میری آپ سب سے بنیادی درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ دیکھو میرے دوست رواجی طریقے آسان بہت ہیں سہولتیں بہت ہیں اب تو میں تو اللہ اللہ گواہ ہے میں تو اس شخص کو کام کرنے والا نہیں سمجھتا جو کام کو سہولتوں کی طرف لانے کا مشورہ دیتا ہوں میں تو اس کو کام کرنے والا نہیں سمجھتا جو کام کو سہولت کی طرف لانے کا مشورہ دیتا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی ہدایت رکھی ہے میرے دوستو یہ بات ذرا ذہن نشین رہے کہ تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے یہ خیال اس زمانے میں ایسا عام ہو گیا کہ لوگ کثرت ذکر کو سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف کا خلاصہ ہے حالانکہ خدا کی قسم تصوف کا خلاصہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ایسی پابندی ہے آپ کی سنتوں کی ایسی پابندی کا نام تصوف ہے کہ ایک سنت کے چھوٹ جانے پر اس طرح اپنے آپ کو ملامت کرے جس طرح کسی فرائض کے پابند آدمی کا فریضہ چھوٹ جائے اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرے میری بات کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ملامت کرے ایک سنت کے چھوٹ جانے پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنت دعوت کے چھوٹ جانے پر یہ سنت عبادت کے چھوٹ جانے پر کیونکہ سنت دعوت اور سنت عبادت تو بہت اونچی سنتیں ہیں بہت اونچی سنتیں ہیں میں تو کاج کر رہا کہ اگر اس سنجے کے لائن کی سنت بھی چھوٹ جائے تو کام کرنے والے اپنے آپ کو ایسی ملامت کرے ایسی ملامت کرے جیسے کسی فریضے کے چھوٹ جانے پر ملامت کی جاتی ہے کیوں ہر ایک کے ذہن میں یہ خیر ہوگا کہ سنت کا تو یہ حکم نہیں ہے کا تو یہ درجہ نہیں ہے میرے دوست عزیزوں ساری بات خراب یہیں سے ہوئی ہے سارا دین میلہ یہیں سے ہوا ہے ساری یہودیت نسرانیت مسلمانوں میں داخل ہی یہیں سے ہوئی ہے کہ یہ سنت ہے اس پر عمل کا وہ حکم نہیں ہے جو حکم فریضے کا ہے ساری یہودیت ساری نسرانیت مسلمان کو ظاہر کے اعتبار سے غیر مسلم صرف سنتوں کے چھوڑنے نے بنایا ہے نماز روز چھوڑنے سے نہیں ہو مسلمان نماز روز چھوڑنے سے نہیں مسلمان غیر ہوا ہے مسلمان کو غیر صرف اور صرف سنت کے چھوڑنے نے غیر بنایا ہے اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ صرف فرائض پر عمل کر لینا یہ مسلمان کے امتیاز اور مسلمان کی علامت کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ فرائض تو اسلام اور کفر کے درمیان کی اس رکاوٹ کو کہتے ہیں جس رکاوٹ کے بغیر اسلام اور کفر کے درمیان کی حد ختم ہو جاتی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی فرائض تو اسلام اور کفر کے درمیان کی اس دیوار کو کہتے ہیں کہ اگر یہ دیوار نہ ہو یہ فرائض نہ ہو تو کفر اسلام کے درمیان کوئی سرحد کوئی آر باقی نہیں رہتی جن فرائض کو مسلمان دین سمجھے ہوئے ہیں یہ تو کفر اسلام کے درمیان کی آر ہے اگر یہ نہیں ہے تو کفر ہی کفر ہے اسے رکھ ہاتھ میں سے شیطان کو یہی تو کہہ رہا ہمیں تو کفر ہی کفر ہے مسلمان کو ساری دنیا کی یہودیت نصرانیت اور تمام اہل باطل کے درمیان سے نکال کر مسلمان کی پہچان اور مسلمان کی شان اور اس کا امتیاز باقی رکھنے والی چیز وہ صرف سنتوں کا اہتمام ہے صرف سنت کا اہتمام ہے اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ واجبات کی تکمیل سنتوں سے ہوتی ہے اور فرائض کی تکمیل واجبات سے ہوتی ہے جس نے سنت کو چھوڑ دیا اس نے واجب کو ختم کر دیا اور جب واجب ختم ہو گیا تو آپ یاد رکھیں کہ پھر فریضہ ناقص ہو گیا اور کا ناقص ہو جانا یہ امت کے دین کے نقصان کا اصل سبب ہے اس لیے میں نے تاکید سے میں نے عرض کیا کہ احیاء سنت سمجھتے تھے میرے کام کا مقصد ہی سنتوں کو زندہ کرنا ہے سب سے پہلی سنت وہ سنت دعوت ہے سب سے پہلی سنت سنت دعوت ہے کہ ہر کام کرنے والا اپنے آپ کو دعوت کے اعتبار سے سنت پر لاوے سب سے بڑی سنت سنت دعوت ہے میں تین لائن سے کروں گا سنت دعوت اور سنت عبادت اور سنت عادت عادت سنت سنت یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی ضرورت کو کے مطابق پورا کرے لیکن کہ میں خدا کی قسم کا کر کہتا ہوں کہ سنت کی پابندی کے بغیر مسلمان مسلمان کو دین پیش کرنے کے قابل نہیں ہے کتابوں سے دین پیش کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے کتابوں سے دین پیش کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے میری بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کتابوں سے دین پیش کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے کتابوں سے دین پیش کرنا صحابہ کا بھی طریقہ نہیں ہے کہیں نہیں ملتا کہیں نہیں ملتا اوپر تک کہیں نہیں ملتا یہ کسی کتاب سے دن پیش کر دیا جائے نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ یہ اندیا کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو طریقہ نبیوں کو دیا گیا ہے وہ خود اپنی ذات سے عمل پیش کرنا اس کو دین پیش کرنا کہا گیا ہے لا تکلف الا نفسك وحذر المؤمنین نبی جی اپنے آپ کو عمل کا مکلف بنائیے اور امت کی کو امت کو عمل پیش کیجیے علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق تشریف لے گئے عراق والوں نے کہا کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا سکھلائیے فرمایا لوٹے میں پانی لاؤ بات کوئی نہیں کی بات کوئی نہیں فرمائی اونچی دیوار پر بیٹھے پانی لے کر اور سارے رات کے مرد عورتیں بچے چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس طرح وضو کر کے دکھلایا فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح تھا اتنی بات تو ثابت ہے کرنی اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا خاموشی کے ساتھ پورا وضو کیا عراق کے بچے بچے عورت عورت مرد مرد کو چھوٹے بڑے کو سب کو سنت کے مطابق وضو کرنا آ گیا تھا کہاں تو وہ زمانہ کہ عمل سے دین پیش کیا جا رہا تھا کہاں وہ زمانہ کہ دین کا پیش کرنا محض مادی چیزوں پر اور اسباب پر آ گیا ہے سمجھتے تھے جب دین پھیلے گا راحتوں سے فرماتے تھے کہ جب دین پھیلے گا راحتوں سے دین پھیلایا جائے گا راحتوں سے تو راحتوں سے کفر پھیلتا ہے اسلام نہیں پھیلا کرتا راحتوں سے کفر پھیلتا ہے اسلام نہیں پھیلا کرتا اس لیے میرے دوست عزیزوں اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ کیونکہ یہ بات قرآن نے بار بار نہیں کئی کئی بار یہ بات واضح کر دی ہے قیامت تک کے لیے کہ جو طریقہ خلاف سنت ہوگا نہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا نہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا اور نہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اور نہ اس پر کوئی تربیت ہوگی نہ تربیت ہے نہ نصرت ہے نہ قبولیت ہے یہ بات تو اپنے دلوں کی گہرائی میں اتار لیجیے کہ جو محنت جو کام جو عبادت جو ریاضت خلاف سنت ہے اس پر نہ قبولیت کا دعویٰ ہے نہ قبولیت کا وعدہ ہے نہ نصرت کا وعدہ ہے نہ تربیت کا وعدہ ہے تربیت قبولیت اور اللہ کی غیب نصرت صرف اور صرف سنتوں کی پابندی کے ساتھ ہے صرف نور کی پابندی کے ساتھ ہے تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے یہ غور کرو کہ سنت دعوت کیا ہے سنت دعوت سنت دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی محنت کو لانا ہے جس میں اہم اور بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت ہے وہ انفرادی دعوت ہے کہ امت کا ہر فرد طالب ہے اور امت کا ہر فرد مطلوب ہے امت کا ہر فرد طالب ہے کام کرنے والے طالب ہیں امت مطلوب ہے سمجھتے تھے جب کام کرنے والے مطلوب ہوں گے اپنے آپ کو مطلوب سمجھیں گے کہ ہماری مچ کو ضرورت ہے تو ان کی ترقی یہی رک جائے گی کہ دائیں طالب ہے امت مطلوب ہے دائیں طالب ہے امت مطلوب ہے اس لیے حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے آنے والے کی طرف خود لپکتے تھے یہ مزاج نہیں تھا کہ ان کا ہمارے پاس لاؤ انہیں ہم سے ملواؤ آپ خود خود اٹھتے خود تشریف لے جاتے انفرادی دعوت یا ایسی سنت ہے جو آپ کی وفات تک رہی ہاں یہ نہیں کہ ابتدا میں کوئی بات نہیں سنتا تھا تو آپ تشریف لے جاتے تھے اب لوگ سننے لگے ہیں آنے لگے ہیں تو آپ آپ صرف اجتماعات کرتے رہو کرتے رہے ہوں کوئی مجمع ہو تو ہمیں بلا لینا کوئی مجمع ہو تو ہمیں بلا لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ مطلوب ہیں طالب نہیں ہیں ہماری بات یاد رکھنا کہ اللہ کی غیر نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں اللہ کی غیر نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا ہے آپ خود اس کی طرف بڑھے تو قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو ایک نگر جا رہا ہوں فرمایا تمہیں ایک خیر کی بات میں رغبت ہے کہ وہ کیا خیر کی بات ہے آپ نے فرمایا کہ خیر کی بات یہ ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول مان لو اس نے فوراً یہ کہا کہ آپ کے رسول ہونے پر گواہ کون ہے کیا بندہ کے رسول ہے کون گواہ ہے ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ فلاں منسٹر کو کام میں لگا لو فلاں مالدار کو کام میں لگا لو تاکہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی تمہارے ساتھ اس کام کو کون کر رہا ہے تو کہ دیکھو جی وہ فلاں جی کر رہا فلاں جی کر رہا فلاں جی کر رہا کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں ہمارے دلوں میں مال والوں کا عہدے داروں کا ایسا تاثر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے ایسا تاثر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ساتھ دے دیں گے تو کام ہو جائے گا اگر یہ ساتھ دے دیں گے تو کام ہو جائے گا یہ ہمارے دلوں کے اندر مال اور اسباب اور عہدوں کا ایسا تاثر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب بھی جو ان میں سے یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں صاحب کام میں لگ جائیں تو ان کے نیچے والے سارے لگ جائیں گے صرف ان کی تائید صرف ان کی تائید کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف سے واپس ہوئے خون سے قدم مبارک کے خون سے جوتا بھرا ہوا تھا آپ واپس ہوئے انگور کے باغ میں آپ نے نماز پڑھی وہاں رتبہ شیبا دونوں موجود تھے آپ نے رتبہ شیبا کو دعوت نہیں دی کہ یہ اپنے قوم کے سردار ہیں بڑے ہیں ان کو منا لو یہ مان جائیں گے تو والے ہی مان جائیں گے ان دونوں کے ساتھ ان کا غلام تھا اداس اس کو اداس کو دعوت دی آپ نے نے آپ کے قدموں کو چوما شیبہ کہنے لگے کہ ہمارا غلام ہے ہمیں آج تک سجدہ نہیں کیا غلام ہمارا ہے ہمیں آج تک سجدہ نہیں کیا مجھے اسی کو حصہ ارد کرنا تھا کہ آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ اتبا شہبہ بات سن لیں یا اتبا شیبہ سے کہتے کہ طائفہ نے ساتھ یہ کیا ہے تو میرے خاندان کے ہو مکے کے ہو دیکھو طائفہ نے یہ کیا ہے بالکل نہیں بلکہ آپ نے آزاد کو دعوت دی آزاد نے اسلام قبول کیا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے کو دعوت دینے میں کوئی آر محسوس نہیں فرماتے تھے تو میں نے عرض کیا کہ دیہاتی نے یہ کہا کہ آپ کی رسالت پر کون گواہ ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ گواہی دیں گے حالانکہ صحابہ ساتھ تھے آپ کے عبداللہ بن عمر کا خود بیان ہے کہ ہم صاحب آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ ہیں یہ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اب تو آپ سمجھ لیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے کوئی اپنی اکثریت یا کوئی اپنے صحابہ کو نہیں پیش کیا اس کے لیے آپ نے گواہی ایسی چیز سے دلوائی جس کے پاس نہ گویائی ہے نہ چلنے کی طاقت ہے نہ بولنے کی طاقت ہے میں کر رہا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں غیبی نصرت اس کو کہتے ہیں جو ظاہر کے خلاف آئے غیبی نصرت اس کو کہتے ہیں جو ظاہر کے خلاف آئے فرمایا آپ نے کہ اس وادی کے کنارے میں جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہاں سے وہ درخت ضول پھاڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا آپ نے تین سبق گواہی لی درخت سے درخت نے گواہی لی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں دیہاتی نے اسلام قبول کیا اور درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا میں کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت اتنی قوی ہے کیونکہ انفرادی دعوت میں دائی کو اپنی سدا سے نیچے اترنا پڑتا ہے اور اجتماعی دعوت میں دائی کو اپنی سطح سے اوپر جانا پڑتا ہے جس میں کبر کا رجب کا خود پسندی کا ان سب کے ان چیزوں سب کے خطرات ان اجتماعی دعوت میں ہیں اسرائی دعوت اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے بڑی ترقیات اسرائی دعوت میں اسرائی دعوت میں بڑی بڑی بڑی ترقیات ہیں آپ خود تشریف لے گئے آپ خود تشریف لے گئے اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے کہ ہم اپنی بات کو پہنچانے کے لیے خود جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ دعوت کو سنت پر لاؤ اور اس میں جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے اندر عمومیت لاؤ کیونکہ اس کام سے کوئی جماعت کوئی گروہ بنانا مقصود نہیں ہے اس محنت سے امت بنانا مقصود ہے اس محنت سے امت بنانا مقصود ہے کہ امت کیسے بنے اس محنت سے امت بنانا مقصود ہے گروہ بنانا مقصود نہیں ہے گروہ تو بنے ہوئے ہیں امت کا طبقات میں بٹ جانا یہ امت کی خوریزی کا اصل سبب ہے سمجھتے ہیں اگر امت طبقات سے بٹ گئی اگر امت طبقات سے بٹ گئی تو باوجود ذکر عبادت کے باوجود تعلیم اور تربیت کے اور باوجود امت کے مقبولہ عبادتوں پر جمع ہو جانے کے اللہ کی غیر نصرت کبھی نہیں آئے گی اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی کیونکہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے اجتماعی اس کو نہیں کہتے ایک کپڑے کا لوگ یہاں جڑتے ہیں ایک کپڑے کا لوگ وہاں جڑتے ہیں ایک لوگ وہاں جڑتے ہیں میرے دوست عزیزوں اس کام کا مقصد محض امت کو کلمہ نماز سکھلا دینا نہیں ہے اس کام کا مقصد ہے امت کے اختلاط سے امت کے طبقات کے فرق کو ختم کرنا امت کے اقتدار سے امت کے کی فرق کو ختم کرنا یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے میں عرض کر رہا تھا کہ اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بڑے لوگ خواص جو اگر بات سن لیں یہ اگر نکل جائیں تو ان کے نیچے والے آسانی سے آ جائیں گے حالانکہ ہمیں دور رسالت میں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں کہیں یہ بات تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی کہ حواس کو جوڑ لو تاکہ عوام ان کے روب سے تاکہ عوام ان کے روب سے دن داخل ہو جائیں یہ کہیں نہیں ملتا یہ کہیں نہیں ملتا یہ تو ملتا ہے یہ ہے کہ جہاں خواص کی طرف توجہ خواص کی طرف توجہ عوام کو اور اپنے کو اور مان کر چلنے والوں کو چھوڑ کر خواص کی طرف توجہ کی گئی وہاں اللہ کی ناراضگی تو ثابت ہے وہاں اللہ کی ناراضگی تو ثابت ہے لیکن یہ کہیں نہیں ملتا یہ کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کی کوئی مدد یا کوئی نصرت اس پر آئی ہو السلام سے مطالبہ کیا قوم نے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ضعفا مساکین اور غربا ہیں انہیں ہٹاؤ تو ہم آپ کی بات سنیں گے تو السلام نے یہ فرمایا بہت آسان ترجمہ ان کی بات کا بہت آسان مفہوم کہ میرے پاس اللہ کی مدد کے آنے کی ان کی سوا کچھ ہے نہیں ندی کی مدد ندی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نبی آپ مدد کریں گے بالکل نہیں دیکھو میری بات پر دھیان دینا یہ سرایا کہ میں نبی ہوں مدد مطلب مدد مجھ سے چاہے ان کو جوڑ لوں چاہے ان کو جوڑ لوں چاہے ان کو جوڑ لوں مطلب مدد تو مجھ سے یہ نہیں سرمایا ان کو یہ جواب دیا ان کے مطالبے پر کہ میرے پاس مدد کا سامان ہی میرے دعافا ہے میرے پاس مدد کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ سرو سرونی میری مدد کرے گا کون میم سرونی اگر یہ میم سرونی کہ میری مدد کرے گا کون اس سے آفغاہ نہ کرے مخلوق مراد ہے تو تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اس بات کا کہ اگر میں زوافہ کو ہٹا دوں گا تو میری مدد کون کرے گا سیس میں سونی کا مطلب صرف اللہ کی ذات مراد ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ صرف ان زوافہ کی وجہ سے ہے اگر میں ان کو میں کیا آپ سے عرض کروں ایک دن کے لیے ایک مہینے کے لیے ایک ہفتے کے لیے چھوڑنا نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ان سے نہیں کہہ سکتا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ میں خواب سے بات کر لوں دیکھو آپ ذرا غور کریں بات پر نہیں من اللہ اللہ اللہ کے سوا ہے کون میری مدد کرنے والا وجہ مدد یہ نہیں رہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میرے اللہ کی مدد ہے میرے پاس اللہ کی مدد کا اصل ذریعہ ہے جس کے بغیر مدد نہیں آئے گی وہ ہیں مساکین ہیں جنہوں میں سبق کیا ہے وہ میری مدد وہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے چنانچہ روسا مشرقین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہم بات آپ کی سننا چاہتے ہیں اور یہ بڑی بات تھی جب کوئی آپ کی بات سننا چاہتا تھا مشرقین میں سے تو آپ دوڑتے ہوئے جاتے تھے ان کے پاس کہ دو ان کے پاس ان کی رائے بدل گئی ہے میری بات سننا چاہتے ہیں چلو دعوت دینے چلو نے خود مطالبہ کیا ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں مگر ہماری شرط یہ ہے کہ سہیب سلمان بلال یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے یہاں کا کوئی عہدے دار ملاقات کے لیے آیا ہمارے پاس آپ کے ایم پی کا ہم نے کہا بھائی پہلے ساتھیوں کو جمع کر لو پہلے ساتھیوں کو جمع کر لو پھر اسے بلاؤ اچھا جی وہ پتہ نہیں کیا محسوس کریں گے نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم ان سے ملاقاتی کرنا چاہتے ہو تم ہی کرنا چاہتے ہو اور انہوں نے خدمتیں کی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی ہدایت نہیں چاہتے بلکہ تم انہیں اپنا محسن سمجھ کے دو الفاظ شکریہ کے کہنا چاہتے ہو اور وہ بھی ہدایت چاہتے ہوں تو یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام لانے سے پہلے ابو صاحب نے فرمایا کہ ابو سفیان کو ایسی جگہ بٹھانا کہ جتنے صحابہ کی جماعتیں آئیں ابو سفیان سب ابو سفیان کے آگے سے گزرے یا تو منسٹر آتے ہیں نا تو انہیں ایسے راستوں سے لے کے آتے ہیں کہ انہیں ایک آدمی نظر نہ آئے کہیں جی ہاں کیونکہ منسٹر سے ضرورت مطلوب ہے اس کی ہدایت مطلوب نہیں ہے منسٹر سے کیا ضرورت مطلوب ہے ہدایت مطلوب ہے نہیں اگر ہدایت مطلوب ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ اسے پورے مجمے کے درمیان سے گزار کے لاؤ کیونکہ اس مجمے کے درمیان سے ان کا گزر کے آنا ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا اور ہمارے دعوت کی وجہ سے اسلام کی حیبت دلوں کے اندر پیدا ہوگی اب اسے اسلام نہیں لائے تھے تو وہ کرم فرمایا کہ اب بس ان کو نے فرمایا کہ ان کو ایسی جگہ بٹھانا جہاں سارے صحابہ ان کے آگے سے گزرے ہیں یہ سب کو دیکھیں اس کی کیا حکمت تھی تو میں کر رہا تھا کہ مشرقی نے مشرقین نے مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک جوڑ ہونا چاہیے جیسے آج کل کام کرنے والوں کے دماغ میں ایک ترکیب یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ طبقات کو جوڑ لو تاکہ اس طبقے میں بھی کام ہو جائے تاکہ اس طبقے میں بھی کام ہو جائے رکشے والوں کو جوڑ لو تاکہ رکشے والے بھی کام ہو جائے پروفیسر کو جوڑ لو تاکہ پروفیسر بھی کام ہو جائے مالداروں کو جوڑ لو تاکہ مالداروں بھی کام ہو جائے یہ امت کو کاٹنے والے ہیں جوڑنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو امت کو کاٹنے میں لگا ہوا ہو تو میری بات یاد رکھو اگر تم خواص کی تربیت چاہتے ہو تو ان کو عوام کے ساتھ ہی جوڑو اس کی پرواہ نہ کرو کہ اگر ہم نے ان کو الگ نہ جوڑا تو یہ بات نہیں سنیں گے ان کے بات سننے کی کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کی مدد کے رکنے کا خطرہ ہے اور ان کی تربیت کا نہ ہونا یقینی ہے ان کی تربیت کا نہ ہونا تربیت کا نہ ہونا یقینی ہے تربیت نہیں ہوگی بلکہ دعوت کے میدان میں خواص کے اجتماعات ان کے اندر اپنی خصوصیت کا گھمنڈ اور پیدا کریں گے کیونکہ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہونے والوں سے اپنا درجہ اونچا رکھیں گے اپنا درجہ اونچا رکھیں گے ان کے ان کے اندر توازو کیسے پیدا ہوگی تربیت نکی کیسے ہوگی دیکھو ان کی ان کی تربیت کیسے ہوگی اگر انہوں نے اپنے آپ کو اس عام بجنے کی حیثیت سے اونچا سمجھا جب بتایا آپ کو کہ اپنی بڑائی کا جو تصور ہوتا ہے نا وہ موت تک بھی ختم نہیں ہوتا آج یہ موت دیکھ لیتا ہے نا اپنی آنکھوں سے تب بھی بڑائی کا تصور ختم نہیں ہوتا جب ابو جہل کو سر کاٹ کے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے کاٹنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہیں ست میرا کٹ رہا ہے تمہیں گردن کاٹ رہے ہو لیکن ذرا نیچے سے کاٹنا ذرا نیچے سے کاٹنا بالکل سر کے پاس سے مت کاٹنا کیوں اس نے کہا اس لیے تاکہ جب سارے مقتولین کے سر رکھے جانے آپ کے سامنے تو میرا سر سب سے اونچا ہو یہ مقصد تھا ابو جہل کا میرا سر سب سے اونچا ہو جب سارے مقتول گفار کے سر رکھے جائیں نا آپ کے سامنے تو میں کیونکہ ہم کے سردار ہوں تو میرا میرا سر اونچا رہے واقعی کہتا ہوں میں کہ ہمیں وقتی فائدے ہمیشہ کے نقصان سے غافل کیے ہوئے ہیں وقتی فائدے ہمیشہ کے نقصان سے غافل کیے ہوئے ہیں ہم اس کے نقصان کا نظر نہیں ہے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جہاں تم خواص کو جوڑو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی یہ پکی بات ہے جو مدد کے اسباب ہیں جو مدد کے اسباب ہیں اصل جن کی کی وجہ سے نبی مدد کی جاتی ہے ان کو آپ نے ان کے درمیان سے نکال دیا ہے جب مشرقین نے اپنے جوڑ کا مطالبہ کیا ہماری نوعیت ذرا ان سے مختلف ہے ہمیں آپ الگ جوڑ لیجیے ہماری حیثیت ہماری نوعیت ان سے مختلف ہے اور یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دیں یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں صاف کہتے ہیں کہ ان کی نوعیت وہ نہیں ہے جو ان کی ہے ان کا تھوڑا خیال کر لیا جائے بالکل یہی مطالبہ کیا مشرقی نے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک وقت ہم آپ کے لیے طے کر دیتے ہیں کہ ایسے نہیں آپ لکھ کر دیجیے کہ جب ہم آئیں گے اس وقت ہمارے علاوہ کوئی نہیں آئے گا صاحب نے اپنے سارے صحابہ سے کہہ دیا یہ وقت ہم نے ان کے لیے طے کر دیا ہے اور معاہدہ ہو گیا تحریری کہ ایک جوڑ ان کا ہوا کرے گا میں اچھی طرح یقین سے جانتا ہوں کہ جتنے بھی جوڑ پردے کی بنیاد پر مال کی بنیاد پر کسی خصوصیت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں یہ سارے جوڑ اسی لائن کے جوڑ ہیں جوڑ جوڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمع ہو جائیں جوڑ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اور عوام کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے جی ہاں، مالداروں کا غربا کا جوڑ ہو پڑے داروں میں عوام کا جوڑ ہو ڈاکٹروں کا مریضوں کا جوڑ ہو اگر ان کا جوڑ نہیں ہے آپس میں تو ان کے ذریعے مریضوں کو خیر نہیں آ سکتی جوڑ کا مطلب ہی نہیں ان کو جوڑ لیا جائے جوڑ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اور ان سے متعلق عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ ختم ہو یہ مقصد ہے جوڑ کا جوڑ کا مقصد کی باتیں کرنا نہیں ہے بالکل نہیں ایک ملک میں سیاچی میں انتشار ہو گیا تو ہمارے مشاہدہ مشورے والے تو سمجھتے ہیں نا کہ سارا کام ہم لے کے چل رہے ہیں ہم ہم تجیز تیار کریں گے اور رکھیں گے مشورے میں اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان بڑی آپس میں نہ اتفاقی دو گروپ ہو گئے تو مشورے والے بیچارے وہ سوچ سوچ سمجھ کے کے کے غور کر اور لے آئے ہمارے پاس تجویز یہ یہ ملک میں حالات ہیں اور یہ ہیں اور ہم نے سب نے یہ سوچ لیا ہے اور یہی مناسب ہے کہ ان کے دو گروپ ہیں یہ ایک گروپ اپنے اس علاقے میں کام کر لے اور یہ گروپ اس علاقے میں کام کر لے تاکہ کام تو ہو اور میں نے وہاں پر پکڑ لیا میں نے کہا و راجعون تم تو پورے ملک کو نہیں پوری دنیا کا نقصان کی تجویز لے کے آئے ہو تم تو تقسیم کر کے آئے ہو اور تقسیم پر مہر لگا کے آئے ہو میں نے کہا نہیں مجھے قتل اتفاق نہیں ہے اس سے یہ تم نے کیا کیا جھگڑا تھا ہم نے کہا کہ چلو تب جماعتیں تو نکلیں گی کیسی جماعتیں نکلیں گی کیا جماعتیں روپی جماعتیں نکالے لوگ روپی جماعتیں نکالے یہ تو اللہ کی مدد ہی نہیں ہے تو پھر اگر جماعتیں ان دونوں سے کہو کہ دونوں اکٹھے ہو کر نظام الدین آ جائے اور ان کی ایک تشکیل لاکھ اختلافات کے باوجود ان کی ایک تشکیل ایک ساتھ کر دو اللہ نے فضل فرمایا وہ سارے سنتے ہی نظام الدین آ گئے مٹھا کے بات کی دونوں کو ساتھ جوڑ کے جماعتیں بھیجا تین دن بھی گزرے تھے کہ رو رو کے رو رو کے دونوں نے آپس میں کر کے ساری تلخیاں بلائیں ساری خرابات ختم ہوئے سارا ملک جڑ کے کام کر رہا ہے ساتھیوں کے ذہن میں طبقاتی جوڑ اس حد تک بیٹھ چکے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو جاؤ تو اپنا کام کر لو تو اپنا کام کر لو گشتی تو کرنا ہے تعلیمی تو کرنی ہے مشورے تو کرنا ہے جماعتیں تو نکالنی ہے یہ اس کس کا نام تبدیل رکھا ہے دعوت مت کو کاٹنے کا نام نہیں ہے دعوت تو مت کو جوڑنے کا نام ہے کیا جی ہاں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوات کا جوڑ شروع کیا ادھر جوڑ شروع ہوا ان سے بات شروع ہوئی تو سارے صحابہ دور کوئی نہیں آ رہا قریب لیکن ایک نابینا صحابی عبداللہ بن متوم وہ وہیں سے دروازے چیخے علم نہیں یا رسول اللہ بما علمک اللہ اے اللہ کے نبی جو اللہ نے آپ کو سکھلایا مجھے بھی سکھلا دیے آپ کو غصہ آیا پریشانی بل آ گئے کیوں آئے اس وقت تم جب منع کر دیا تھا خواص اس وقت خواص بیٹھے ہوئے ہیں بازی سے چل رہی ہے تمہارا آنے کا وقت نہیں تھا اللہ نے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تنبیہ ہوئی کہ مودی جی آپ کی تو شنی بتا دیں نابینا طرف سے سننے کے لیے آ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے ان کو دیکھ کر آپ بتا دو اور جو بات سننا نہیں چاہتے ان کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اس لیے میرے دوست عزیزوں یہ بات آپ حضرات اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ الحمد للہ کے لے کر چلنے والا ایک طبقہ وہ ہے جو نظام الدین سے براہ راست متعلق ہے ہندوستان میں کیا باہر بھی جہاں جس کونے میں جو کام ہوتا ہے کارگزاریاں ساتھی پہنچا دیتے ہیں اس لیے نہ اجتماع سے پہلے نہ اجتماع کے علاوہ ہمارے یہاں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے ہمیں تو امت کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا ہے امت کے درمیان اختلاف کی وجہ یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں اختلاف کی مالدار ہوں یا غریب ہیں میں عہدے دار ہوں یا ماتحت ہیں پرانا ہوں یا نئے ہیں یہ بھی ہے جی ہاں یہ بھی ہے طبقات طبقات کا کا زہر یہاں تک پہنچ گیا کہ پرانا ہوں یا نئے ہیں کرم صلی اللہ علیہ وسلم خواص کو عوام کے ساتھ جوڑتے تھے اور مالداروں کو غربا کے ساتھ جوڑتے تھے یہ آپ کی سنت تھی اور یہ بڑی سنت ہے تاکہ امت امت رہے جب شہزادے آپ کے پاس آئے حجر رضی اللہ تعالی عنہ اور صرف اسلام کی محبت میں آئے اور کچھ نہیں تھا مقصد شہزادے بہت مالدار تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ خواص ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے کون سا مالدار صحابی ہو یا کون سا عہدے دار صحابی ہو یا کون سا اپنے قوم کا سردار ہو جن کے ساتھ ان کی تشکیل کروں گی جو ان کو ان کے سے کھانا کھلاوے جو ان ان ان کی کا آرام دے جی ہاں جو کو کی سواری دے ہمارے تو اللہ فرما رہے ہمارے ذہن میں تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ خاص ہیں اور دیکھو کوئی خاص جماعت دیکھو ان کے لیے ہاں۔ تاکہ ان کا وقت اچھا گزر جائے یہ ہمارا جس کو ہم اصول سمجھتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی بے اصولی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار صحابہ کے ہوتے ہوئے اور عہدیدار صحابہ کے ہوتے ہوئے اور اپنے اپنے قبیلوں کے سرداروں کے ہوتے ہوئے ایک شہزادے کی تشکیل کی ہے حضرت معاویہ کے ساتھ اور روایت میں ہے اما معاویہ تو سہلوک کہ معاویہ تو انتہائی بھوکے تھے انتہائی کھانے کے لیے ٹکڑا نہیں پیروں میں جوتا نہیں فقر کی وجہ سے پیروں میں جوتا نہیں فقیر سے فقیر آدمی کا جوتا ہوتا ہے معاویہ کے پاس جوتا بھی نہیں تھا کہ معاویہ یہ شہزادے ہیں اسلام محبت میں آئے ہیں ان کو کھلانا پلانا دین سکھلانا ان کی تربیت تعلیم تمہارے ذمے ہے جاؤ ان کو لے جاؤ اس کے بعد خود کھانے کو نہیں ہے پہننے کو جوتا نہیں ہے ان کی سب مشکل ہو رہی ہے کس کی واحد میں حجر شہزادے کی آپ دیکھیے ذرا غور کریں اس پر کیا بتاؤں آپ حضرات کو کام کرنے والوں کی نظریں سیرت سے ہٹی ہوئی ہیں انہوں نے سارا کام پانچ کام کو سمجھ لیا ہے اس سے لوگوں کو گزار دینے کو کام سمجھتے ہیں حید صاحب پڑھتے نہیں کہ جس سے یہ چیزیں سامنے آنے اپنی اپنی رائے اپنا اپنی اپنی اپنی رائے ہے اپنا اپنا خیال ہے اپنے اپنے تجربے ہیں تجربہ یوں ہمارا تجربہ یوں یوں تجربہ ہے چنانچہ حضرت رتنالیہ کے ساتھ تشکیل ہو گئی اب وہ تو شاہی گھوڑے پر سوار حضرت رتنالیہ پیدل ننگے پیر وہ زمین تپی گرمی سے رتنالیہ نے کہا کہ شہزادے تم تو سواری پہ سوار ہو تمہیں جوتے کی ضرورت نہیں ہے جوتے ہمیں دے دو کیوں نہیں مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر آدمی ایک شہزادی کے جوتے پہنے لوگ مجھے ہاتھ دلائیں گے کہ لو ان کے جوتے پہنے ہوئے ہیں نہیں آپ ایسے ہی چلیے مناسب نہیں ہے میرے آپ پہنے چلو برداشت کر لو جی ہاں یہاں پرانے تو عوام کو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ تمہیں خبر نہیں میں کون ہوں ہاں۔ کسی خبر نہیں میں کون ہوں یہاں تو مزہ اللہ مجھے معاف فرماوے کہ پرانے نئے لوگوں سے خدمت لیتے ہیں میں تمہارا امیر ہوں میں پرانا ہوں تم مجھے راحت پہنچاؤ میں تمہیں اصول سکھلاؤں گا اور یاد رکھنا کہ میری بات یاد رکھنا کہ اللہ کا تعلق میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں صحیح روایت ہے کہ اللہ کا تعلق بندے سے اور بندے کا تعلق اللہ سے صرف اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ سے خدمت نہیں لیتا بندے سے بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لیتا جب یہ خدمت لے گا دوسروں سے اللہ کا تعلق اس کا تعلق ختم ہو جائے گا ذکر سے دعا سے اور عبادت سے اور تحجد سے اور تلاوت سے اور دن کے تقاضوں پر چلنے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے سنو یہ کیا کہہ رہا کہ ابو دردہ رضی اللہ نے سلمان فارسی اللہ کو خط لکھا تھا کیونکہ یہ دونوں بھائی تھے دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا بھائی سمجھ کے خط لکھا کہ اے اے ابو کہ سلمان میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے کوئی خادم خرید لیا گھر کی ضرورت کے لیے ہاں۔ حالانکہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے وہ خود سنا ہے کہ اللہ کے تعلق بندے سے بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ دوسرے سے خدمت لے گا اور میں نے میری بیوی نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ اے ابو دردہ ایک خادم خرید لو گھر میں بڑی ضرورت ہے میرے پاس پیسے بھی تھے سہولت بھی تھی خریدنے کا انتظام بھی تھا میں نے صرف اس حدیث کی وجہ سے خادم نے خریدا کہ میرا اللہ کا تعلق ختم ہو جائے گا حالانکہ وہ خرید کر گھر کا ملازم گھر کا ملازم ہوگا اس کو اس کی تنخواہ ملے گی مگر میں نے صرف اس سے نہیں خریدا کہ میرا اللہ کا تعلق ختم ہو جائے گا میری اسی بار یہ سیکھے آپس میں اختلاف پرانوں کو ناؤ کو عوام کو خواص کو مالداروں کو غریبوں کو انہیں جوڑو یہ تشکیل کا اصول ہے یہ نہیں یہ بلک جائیں گے یہ چلے جائیں گے ہاں۔ یہ سب باتیں خیالی ہوتی ہیں یہ سب خیالی باتیں ہوتی ہیں عالیہ رضی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے رہے پھر آگے چلے پیر اور جلے کہ اچانک سوار کر لو گھوڑے پر اپنے ساتھ کہ ہاں سوار تو کر لیتے ہم آپ کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ فقیر بیٹھا ہوا ہے شہزادے کے ساتھ جی میں میرے گھوڑے پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے اور میرے جوتے آپ پہن نہیں سکتے ایسے چلو سماتے تھے کہ جب جب پرانے لوگ نئے لوگوں کی برداشت کریں گے پرانے نئے لوگوں کی برداشت کریں گے تو اللہ پرانوں کو تو ترقی دے دیں گے نئے لوگوں کی تربیت کر دیں گے پرانوں کو تو تو ترقی جو جوتے نہیں تھے وہ تو بن گئے ابھی جی ہاں سارے خزانوں کے بھی مالک سارے مسلمانوں کے امیر امیر معاویہ ابن حجر کی تربیت ہو گئی وہ آئے دروازے پر امی کیا میں اندر آ سکتا ہوں اجازت ہے جی ہاں نے فرمایا کہ واحد یہ بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر بہتر تھا یا میرا تخت ہے اب بتاؤ یعنی معاف کر دیجئے ہمارا زمانہ جاہلیت کا تھا ہم اسلام کے مزاج سے واقف نہیں تھے آپ معاف کر دیجئے تو دیکھو ان نہیں تربیت ہو گئی اور ان کو جس کے پاس جوتے نیچے پہننے کو نہیں کیا مل گیا ہاں؟ ترقی خلافت کا تخت مل گیا سفید سیاہ کے مالک ہو گئے تو پرانے کی ترقی نئے لوگوں کو لے کر چلنے میں ہے کسی اختراج کے لیے آپ کا حکم ہے یا اکسم کا اے اکسم کے راستے میں اپنی قوم کے عدالت کے ساتھ نکلا کرو حکم ہے یہ کیا فرمایا اغزو غیر کا اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے عدالت کے ساتھ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس کام کا مزاج ہے عمومیت خصوصی سے مت جاؤ بالکل ہاں خصوصی ملاقاتیں ضرور ہیں اس کے لیے تو آپ نے اپنے صحابوں کو چن چن کر بھیجا ہے چن چن کر کہ فلاں کی ملاقات کے لیے کون مناسب ہے فلاں کی ملاقات کے لیے کون مناسب ہے مشورہ ہوتا تھا ہاں یہ تو ضروری ہے یہ تو میری بات کی طرف دھیان دینا بھائی یہ ضروری ہے کہ عہدے داروں کی خواص کی آپ نے بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے کیسر کو دعوت دینے کے لیے جہیا جہیا کلبی کو آپ نے چھاٹا کہ جہیا تم جاؤ ہاں، کیوں اس لیے کہ دہیا کلبی علی اللہ تعالیٰ وہ صحابی تھے جو اس امت جس امت کی یوسف کہلاتے تھے اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت ہے اس امت کے یوسف کہ یوسف یہ الما ہے دہیا کلوی کہ جہیا تم جاؤ کیسے کو دعوت دینے کے لیے چھانٹ کے بھیجا ان کو ہاں۔ بادشاہ کو دعوت دینی ہے تو کس کو بھیجوں وہاں یہ نہیں جگہ میں جاؤں اوکے میں جاؤں اوکے میں جاؤں بادشاہ کے پاس دہیا کلو کا آپ نے طے کیا تو ہم یہ آپ فیصل کرتے ہیں کہ انفرادی دعوت کے لیے تو مشورہ کرو فلاں عہدیدار کو دعوت کون دے کون مناسب ہے جی ہاں اس کی مناسبت تلاش کرنی پڑے گی جب جو مسلمان مکہ مکرمہ میں قید تھے مشرقین کے پاس ہجرت کے بعد اور مکہ ان کو چھوڑ دے نہیں دے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو طے کیا کہ عمر تم جاؤ مکہ مکرمہ اور وہاں سے مشرقین کو شرا کرنا ہو میں نے کیا کہ رسول اللہ آپ کا حکم سڑکوں پر میں تیار ہوں لیکن میری ایک رائے ہے میری رائے یہ ہے کہ میری تو کوئی رشتے داری داری وہاں باقی رہی نہیں اگر عثمان جائیں تو زیادہ مناسب ہے آپ نے عثمان کو بھیجا کہ عثمان تم جاؤ عثمان گئے اور جو مشرقین کے قید میں وہاں مسلمان تھے ان مسلمانوں کو نکال کر لے کر آئے تو یہ تقاضوں پر ساتھیوں کو ایسی مناسبت دیکھ کر بھیجنا یہ تو سنت ہے لیکن ہمیں آپ کے یہاں طبقاتی جوڑ کہیں نظر نہیں آئے جہاں شروع ہوا وہاں اللہ کی طرف سے جات آ گئی یہاں نبی کے لیے تمبی سخت کہ آپ کو کوئی مددگار نہیں ہوگا اگر آپ نے زوافا کو ہٹا دیا کیونکہ میرے دوست عزیزوں یہ چیز اتنی اہم ہے اختلاف کہ اللہ تعالی قیامت میں بغیر کسی ترجمان کے بغیر کسی حجاب کے براہ راست سوال کریں گے ایک ایک مسلمان سے کہ میں بیمار ہوا نے میری عیادت نہیں کی میں ننگا ہوا مجھے کپڑا نہیں پہنایا میں میں بیمار بھوکا ہوا نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اللہ فرمائیں گے براہ راست وہ حیران ہوگا انسان کہ اللہ اے اللہ آپ سہنے والے پلانے والے پہنانے والے شفا دینے والے میں کیسے آپ کی عادت کرتا آپ بیمار نہیں ہوتے آپ ننگے نہیں ہوتے اللہ اللہ فرمائیں گے اگر فلاں اس کے پاس جاتا اس کو کپڑا پہناتا اس کی عادت کرتا اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا ہم اللہ مجھے معاف فرمایا میں کیا عرض کروں کچھ ایسی طبیعت بن گئی ہے کہ کام کرنے والے اپنی ترقی اور اپنی سعادت اب خواب سے ملاقات میں سمجھنے لگے ہیں اب اللہ کو تلاش کرنے کے اسباب کم ہو رہے ہیں کہ اللہ کو تلاش کریں اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اللہ کہاں ملیں گے کہ اللہ وہاں ملیں گے قسم اس لوگوں میں اللہ خود رہا ہے حدیث قدسی ہے اللہ خود فرما رہے حدیث قدسی ہے کمزور اس لوگوں میں جا کے تلاش کرو میں وہاں ملوں گا حکم ایک حجی سے اللہ کا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کمزوروں کو لے کر آؤ لوگوں کو تلاش کرو میرے لیے ابغولی ایک روایت ہے اور ایک حدیث قدسی ہے اللہ فرما رہے ہیں ابغولی سے تو آتا ہے مجھے اگر مجھے پانا, مجھے پانا چاہتے ہو نا تو جا کر مجھے تلاش کرو کتنا کچھ لوگوں نے میں نے بہت تفصیل سے عرض کر دیا کہ اللہ کے واسطے اجتماعیت پیدا کرو اجتماع یہ نہیں ہے پبلک جمع ہو گئی پبلک کا جمع ہونا اجتماع نہیں ہے امت کے درمیان کا طبقات ہے اجتماع کہتے ہیں جمع ہونے کو اچھا کو جمع ہونے کو نہیں کہتے بلکہ دلوں کا ایسے جمع ہو جانا کہ امت کے درمیان کا طبقات ڈاکٹروں کو جوڑ لیں پروفیسران کو جوڑ لیں رکشہ والوں کو جوڑ لیں تانگے والوں کو جوڑ لیں ڈرائیوروں کو جوڑ لیں یہ تو کیونکہ یہ سب دنیاوی نسبتیں ہیں یہ سب دنیاوی نسبتیں ہیں ہمیں امت بنانی ہے ہمیں امت بنانی ہے یہ دنیاوی نسبتیں ہیں تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی سنت سنت دعوت ہے جس کی اصل اہم بنیاد وہ امت کی اجتماعیت ہے کہ اللہ کی غیر مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے ید اللہ عل الجماع ید اللہ عل الجماع کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے دوسری بات میرے دوست عزیزوں اس راستے میں جو تکلیف پیش آیا کرے اس تکلیف پر شکایت کرنا یہ ایسی ایسی حماقت کی بات ہے کہ ایک آدمی خود ایک راستے اختیار کرے اور پھر خود اپنے اختیار کیے ہوئے راستے میں تکلیف آئے اسے شکایت کرے کیونکہ جب کوئی آدمی کو راستے اختیار کر لیتا ہے اپنے لیے اپنے اپنے لیے کوئی راستے چن لیتا ہے تو وہ چنتا جب ہے جب وہ اس لائن کی ساری تقاریف کے لیے تیار ہو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں نبی نبوت دو قسم کی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بادشاہ کا نبوت چاہتے ہیں یا فاقر والی نبوت چاہتے ہیں حالانکہ آپ افضل انبیاء ہیں آپ اگر چاہتے بادشاہ کا نبوت تو آپ کو سلیمان علیہ السلام سے بڑی بادشاہت والی نبوت ملتی آپ تو اتنے توازوں توازوں توازوں میں میں میں اتنے اتنی سنا السلام کے لیے تو صرف ایک مرتبہ گھوڑوں کے دیکھنے میں مشہور ہو گئے تھے اور اثر قضا ہو گئی تھی گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے سندہ گھوڑے تھے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے اثر قضا ہو گئی انہیں اپنے اس فریضے کی قضا ہونے کا اتنا قلق ہوا اتنا غم ہوا نے کہا ردو کہ اے اللہ میں میں تو تو تو یہ اثر ادا کرنی ہے آج کی اس سورج کو واپس لا سورج نکلا سورج واپس آیا اور آپ نے ایسے کی نماز پڑھی پھر سورج غروب ہوا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نوبت روایت میں ملتی ہے کہ کم سے کم تین مرتبہ یا چار مرتبہ آپ آپ کے کے لیے سورج سورج کو کو واپس واپس کیا کیا گیا گیا ایک ندی گھوڑوں کی دیکھنے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر سورج کو واپس لے سکتے ہیں تو دعوت کے تقاضے پر مشغول رہنے والے کے لیے سورج کو واپس کرنا تو بڑی بات نہیں ہے بلکہ سے سورج کو روک دینا وہیں یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اثر قضا ہونے کا خطرہ ہے اور ادھر دشمن مقابلے پر ہے کہنا کیا کریں یہ اسلامی لائب کے مقابلے پر آ گئے ہیں ادھر اصل کی نماز قضا ہو رہی ہے دونوں کام تیرے ہیں دونوں کام تیرے ہیں نماز بھی تیری ہے اور دعوت بھی تیری طرف سے حکم ہے ہم کیا کریں اللہ اے اللہ اس سر کو یہاں روک دے جب تک ہم دعوت کے سے فارغ نہ ہو جائیں سورج غروب نہ ہو تو سو منتظر کہ کل اپنا کام پورا ہم کھڑے انتظار میں جی ہاں ہم کھڑے انتظار میں ہم نہیں ہم نہیں ڈوبیں گے جی ہاں کیونکہ صاف کہتے دیتے کہ کیونکہ سورج ہی معمور ہے ہم بھی معمور ہیں ہم دونوں تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں نماز بھی تیری تیرے لیے ہے اور دعوت بھی تیرے لیے ہے جب دونوں کام تیرے لیے ہیں تو ایک کام کام کے دوسرے چاہیے ایسا سمجھتے کہ دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا سبب ہے یا تو یہ چھوڑ کے یہ کرو یہ چھوڑ کے یہ کرو ایک کے لیے کوئی چھوڑے ایک کے لیے چھوڑے کو چھوڑیں جی ہاں، تو نہ یہ مکمل ہو نہ یہ مکمل ہو دونوں کو چھوڑ دیں ایک دوسرے کے لیے کہاں سے کہاں سے عالم مسخر ہو جائے عالم کو مسخر ہو تو دور کی بات ہے ہماری بات سننے والے مسخر نہیں ہوتے کہ ان کی بات سن کے اس پر آ جائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی نبوت آپ کی نبوت اختیاری ہے کون سی والی کہ فق فق فقر فاقے والی آپ کی نبوت کون سی فقر فاق فقر فاقے والی کیا مجھے تو فقر فاقے کی نبوت چاہیے بادشاہ کا نہیں چاہیے کون چاہیے نبوت فقر فاقہ والی یہ نہیں چاہیے بادشاہ والی نہیں چاہیے کہ آپ سے وسلم کے لیے آسمان سے کھانا اترا آپ نے سے کھایا اور واپس چلا گیا وہ جو واقعہ پیش آئے ظاہر کے خلاف تو آپ نے صحابہ نے کیا کہ یار رسول اللہ آپ نے کیوں اس کو واپس کر دیا آپ واپس کیوں کر دیا تو فرمایا آپ نے کہ میں اس لیے واپس کر دیا کہ مجھے شرم آئی کہ بس بادشاہ تو علیہ السلام کے رہنے دوں مجھے شرم آئی کہ میرے بھائی سلیمان کہ جی بادشاہ تو ان کی ٹھیک ہے جی ہاں یہاں تو لوگ یہاں تو لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مست کو ایسی کرامت ظاہر ہو جائے کہ لوگ مجھے سمجھیں لوگ مجھے لوگ مجھے سمجھیں کرامت ظاہر کرا دے کہ لوگ مجھے سمجھیں لوگ مجھے مانیں ہاں اور وہاں آپ کہ کہ میں مجھے تو یہ خیال آیا کہ بس یہ درجہ تو میرے بھائی سلیمان کا ہی ٹھیک ہے کتنے کتنے کتنے موقع ہیں جو آپ کے ساتھ پیش آئے آپ ہمارا کہ نام یہ نہیں چاہتا کہ جو بادشاہ یہ بادشاہ تو میرے بھائی سلیمان کے لیے ٹھیک ہے آپ کو پیش کیا گیا کہ ہم مکے مکے کے پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیں جو آپ کے ساتھ چلے یہ بھی نہیں کہ آپ سونا چھوڑ کے کہیں جائیں جہاں آپ جائیں گے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے مکے کے پہاڑوں کا آپ کے لیے سونا بنا دیں اور یہ آپ کے ساتھ چلے جہاں بھی آپ جائیں سونا نہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسی جی بادشاہت تو میرے بھائی سلمان کے لیے ٹھیک ہے ورنہ آپ کو تو سلیمان اسلام کی بادشاہت سے اچھی بادشاہت مل رہی تھی نبوت کے ساتھ بادشاہت خلافت کے ساتھ نبوت کے ساتھ تو میں کر رہا تھا کہ اس راستے میں چلنے والوں کا ساتھیوں کی یا قوم کی یا پبلک کی یا نہ ماننے والوں کی شکایت کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی کا راستے اختیار کرے تو شکایت بھی کرے ہاں بشر ہے کبھی دل بھر آتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو آپ نے مرتبہ شکایت کر دی یہاں یہاں تو تو ساتھی شکایتیں ذمہ داروں سے ہو رہی ہیں انہیں سمجھا لو انہیں روک لو دیکھو ورنہ برا ہو جائے گا میں بہت برداشت کر چکا ہوں اب آگے میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے جی ہاں ہوتا تھے ہمارے پاس کیا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا انہیں سمجھا لو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اللہ جی یہ نوازنا چاہتا ہے اور تو ڈوبنا چاہتا ہے شکایتیں کر کے اللہ کیا چاہتے تجھے نماز نہ چاہتے تکلیفوں سے شکایت کر کے ڈوبنا چاہتا ہے تو آپ نے ایک مرتبہ فرما دیا صرف کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جیسے نبی کا خون بہا دے آپ کے دانت دنتا مبارک شہید ہوئے اور خوف کی کڑیاں آپ کے چہرے میں داخل ہو گئی ہاں۔ بہت آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی حالانکہ یہ اپنے لیے نہیں فرمایا قوم کی یعنی قوم کے لیے دیکھو آپ کی قوم اگر نبی کو قوم قدر کرتے تو قوم جانے میں جائے گی آپ نے صرف اتنا کہا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی اپنے کا خون بہاد تو اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جی ہاں۔ آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہم ان کو ہدایت دے کر معاف کریں یا جہنم میں ڈال کر آزاد دیں ہمارا کام ہے ہم جاننے کے گاڑی میں جی ہاں وہاں تو کافروں کی شکایت کر کے بھی حق نہیں ہے آپ کو شکایت کرنے کا یہاں ساتھی کی شکایت کرنے کا حق سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں حق ہے کہنے کا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور وہاں ان کی شکایت ساتھیوں کی شکایت کر رہے ہیں آپ اور اللہ کیا فرما رہے ساتھیوں کی نہیں مسلمان کی شکایت نہیں کیونکہ کہ کافروں کی شکایت تو فرمایا اللہ نے یہ لے چلے کہ میں امریش کیا آپ اس کا کوئی حق نہیں ہے اکس ہے شری کا شری کس ذرا سی بھی شکایت کا آپ کو حق نہیں ہے اور یہ تباہ علیم اور یہ عظیم ہوگی علیمن اللہ ان کو معاف کر کے ان کی توبہ قبول کرے انہیں ہدایت دے کے توبہ قبول کرے یا انہیں اللہ کا کام ہے آپ کو اس کا حق نہیں ہے اس لیے میرے دوستوں ساتھیوں سے کی شکایت ساتھیوں سے وہ لوگ کریں گے جو اس کام میں ترقی چاہتے ہی نہیں ہیں اپنی اپنی ترقی کام کی ترقی نہیں وہ تو شکایت کرتے ہیں ہم کام کی ترقی چاہتے ہیں اس لیے شکایت کر رہے ہیں ہاں۔ ہم تو کام گزرتے جاتے ہیں آپ بھی کام گزرتے جاتے تھے آپ کیا جاتے تھے کہ ہمیں جہنم سے بچ جاوے جنت میں داخل ہو جاوے اس کے علاوہ کیا مقصد تھا آپ کا یہاں ساتھیوں کی شکایتیں ساتھیوں سے ہو رہی ہیں اس لیے میرے دوست میں نے عرض کیا کہ جو آدمی تکلیف کا راستہ اختیار کر لے اسے شکایت کرنے سے شرم آنی چاہیے میں نے تو خود اختیار کیا ہے راستہ میں نے شکایت کروں کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنا لیا تھا صحابہ کو اپنا اس کا عادی بنا لیا تھا اپنے صحابہ کو کہ تمہیں تکلیفیں تمہیں تکلیفیں موت تک برداشت کرنی ہیں ابو ذر رضی اللہ سے مجموعے سوئے ہوئے تھے آپ نے آ کے اٹھایا میں مسجد کیوں سو رہے ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے ابو ذر یہ بتاؤ جب تمہیں ذمہ دار تنگ کریں گے تم کیا کرو گے کہ میں مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلا جاؤں گا وہاں رہوں میں جا کر آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جب ملک شام والے تمہیں تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے کہ جی واپس مدینے آ جاؤں گا یہاں آ کے رہوں گا گھر بنا کر ہے ابو ذر جب مدینے والے دوبارہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے سوال پہ سوال کہ میرے ساتھیوں کو تکلیف برداشت کرنے کا ارادہ کب تک کا ہے میرے ساتھیوں کا تکلیف برداشت کریں گے ارادہ کب تک کا ہے کیا, کیا ارادہ ہے ان کا سال دو سال دس سال بیس سال کتنا ساری سوال کر دیں کب تک کب تک کریں یعنی انہیں کب تک برداشت کریں تو آپ نے سوال پہ سوال سوال پہ سوال سوال پہ سوال تو آخر ابوذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مدینہ منورہ دوبارہ آنے کے بعد پھر میرے ساتھ یہ ہوا تیسری مرتبہ تو آپ سے برداشت سے باہر ہو چکی ہے اب میں ذمہ داروں کا مقابلہ کروں گا اب میں ذمہ داروں کا مقابلہ کروں گا کیونکہ میرا کام پورا میں نے بہت صبر کر لیا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر جہاں ذمہ دار تمہیں تقاضے پر بھیجے وہاں جاتے رہنا جہاں تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں ان کے ساتھ جاتے رہنا اسی طرح فرمایا بالکل یہ الفاظ تھے اور درگزر کرتے رہنا معاف کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے قیامت میں آ کے مل لینا نہیں کہ جب تک یہ حاکم ہے جب تک وہ حاکم ہے جب تک میرے خلاف یہاں تک کہ تم آگے مجھ سے مل جانا آسان راستہ بتا دیا دو چار سال کی بات نہیں جب تک تم مجھ سے آ کر مل لینا اس وقت تک تک برداشت کرتے رہنا غفرن یا بازر حتی تلقانی و انتا علا ذالک یہ فرمایا اس لیے میرے دوستو عزیزوں جو راستہ تکلیفوں کا اللہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں شکایت نہیں کی جاتی تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے سمجھتے تھے جب ناگواری پیش آیا کریں تو ان ناگواریوں کو انبیاء صحابہ کی تکالیف میں ناگواری میں تلاش کیا کرو اور تلاش کرنے کے بعد شکر کیا کرو یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا شکر کیا کرو ہاں۔ یہ شکر کرو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ تکلیف نبی پر آئی تھی وہ تو مجھ پر لایا ہاں ایک بات یہ ہے دوسری بات میرے دوست عزیزوں دیکھو ایک اہم بات یہ ہے کی اجتماعیت کے لیے کہ ساتھیوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو معاف کر دو درگزر کر دو اور جب کوئی غلطی ہو جائے ساتھی سے تو ساتھیوں کی غلطیوں کی اچھی تعلیم کیا کرو غلطی کی اچھی تعویل کرو کیوں اچھی تعویل کرو کہ اللہ تعالی کو کسی مسلمان کے عیب کو چھپانے میں جھوٹ بولنا زیادہ پسند ہے سچ بولنے سے زیادہ پسند ہے سچ بولنے سے زیادہ پسند ہے سچ بولنے سے کیونکہ ہم تو سچ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی اگر جھوٹ بول رہا ہے ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کے لیے تو اللہ کو یہ تیرے سچ بولنے سے زیادہ پسند ہے ہاں۔ حکم ہے اس کا مسلمان کے فیل کی تعویل کرو ایک نے آ کر کہا رسول سنا میں نے کر کہ نہیں تم نے پیار کیا ہوگا عورت کو نہیں جی نہیں میں نے زنا کیا ہے وہ جانتے تھے نا کہ زنا کسے کہتے ہیں جی بھی تو کہہ رہے میں نے زنا زنا کیا کیا نہیں نہیں جی میں نے نے ہے تم عورت کو ہاتھ مار ہاتھ لگ گیا ہوگا تم اس کو زنا سمجھ رہے سمجھے نہیں جی میں نے زنا کیا ہے آپ نے فرمایا تم نے اس کو اشارہ کیا ہوگا آنکھ سے دیکھا ہوگا کہ جی میں نے زنا کیا ہے آپ تعویذ تعویذ بتاوی کسی طرح چلا جاوے کسی طرح بات ختم ہو جاوے ساتھیوں کی باتوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں اس نے یہ کیا ہے ہاں۔ بڑا تحویل کر رہے ساتھیوں کی غلطی کی تعویل کر رہے تعویل کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا ایک چور پکڑ رہا ہے دلی کے پاس کہ جی انہوں نے چوری کی ہے نہیں چوری نہیں کی ہوگی اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں اونٹ چرائے تھے انہوں نے اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں یہ اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے لوگوں نے چور کہہ دیا ان کو دیکھو تو صحیح کہ کسی کا خیال جائے گا اس طرف ہم تو چور کو چور بناتے ہیں ہاں تو چور کو چور بنانے کی کوشش ہے وہاں چور کو چوری سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے خود یہ بات چور میں نے چوری کی ہے اور آپ بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ساری رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں جی میں نے تو دوسرے کا سمجھ کے کھولا ہے چور بھی ایسے میں نے دوسرے سمجھ کے کھولا ہے مجھے آپ قائم کیجیے میں حاصل ہوں تمہارا بلاؤ جلد کو ہاتھ کاٹے اس کا اور لاپ تیل گرم کرو سب تیاری ہو گئی حضرت نے فرمایا ابھی کچھ نہ کرنا میں ابھی آتا ہوں اٹھ کے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور آ کر چور سے ایسی ملاقات کی جیسا اس سے پہلے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا یہ نہیں وہی آدمی ہے یہ وہی آدمی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہہ کر گئے تھے کہ اس نے چوری کی ہے ہاتھ کاٹیں گے ایسے آ کے ملے اس سے جانتی نہیں کہ کون ہے مایا بھائی کیا بات ہے کہاں سے آئے ہاں کیا بات ہے ہم لوگ حیران کہ تیل گرم ہوا ہوا ہے خون روکنے کے لیے اور جیسا تیار ہے ہاتھ کاٹنے کے لیے اور اونٹ چوری کا کھڑا ہوا ہے چور نے اعتراف کر لیا ہے سرکاری پوچھ رہے ہیں اس سے بھائی کیا بات ہے جی ہاں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ جسے مرتبہ غلطی ہو گئی نا وہ مشورے میں جب بھی آئے گا نا وہ آنکھوں میں چبھے گا ساتھیوں کے یہ وہی ہے یہ وہی ہے یہ وہی ہے جی ہاں جی ہاں وہ مر جائے گا چلا جائے گا مگر ان کے اس کی غلطی نہیں نکلے گی ہاں۔ آگے تھے ملے اس چور سے جن کو جانتے ہی نہ ہو بھائی کہاں سے آئے ہو کیا بات ہے تم نے چوری کی ہے یہ پوچھا اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی ہے فرمایا تو جاؤ یہاں کیوں کھڑے ہو جی ہاں دیکھو میں میری آپ نے کیا کیا جی ہاں پوچھا لوگوں نے مجھے اچھا، آپ نے کیا کیا نہیں فرمایا دیکھو بھائی میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار پر اور میں نے چھوڑا ہے اس کو اس کے انکار پر اس نے اقرار کیا تو میں نے گنجرات کو بلا لو اس نے انکار کر دیا میں نے اس کو چھوڑ دیا بات ہو گئی خود چھوڑا چوری نہیں کی اگر اس کو بچنا ہی ہوتا اگر اس کو بچنا ہی ہوتا ہاتھ کٹنے سے تو وہ پہلے کہتا کہ جی میں نے تو چوری نہیں کی ہے اس نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی میں نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے محض کر رہا کہ تعویل سچی غلطی کی تعویل اور چاچیوں کی خوبیوں کے تذکرے بلا وجہ ہاں بلا وجہ امت کے فضائل زیادہ بیان کرو امت کے فضائل زیادہ بیان کرو مانا لیا کے اس کام کے چلنے کی جو اصل بنیادی وجہ ہے نا میں کیا بتاؤں آپ کو ساری تنظیموں سے سارے اداروں سے آگے بڑھ گیا کام اس کی اس کام کے پھیلنے کا صرف ایک سبب ہے صرف ایک سبب کہ امت کی کمزوریوں کو بھلا کر امت کے فضائل کو بیان کیا گیا کوئی فتوا امت پر نہیں لگایا جی ہاں یہ کافر ہیں یہ مناسب ہیں یہ فاسق ہیں بالکل نہیں کسی کو کسی کے حرام کو حرام کہنا تو جب ہے جب اسے حرام کی خبر نہ ہو تو خبر ہے کہ حرام ہے اس کو تو حرام سے نکالنا ہے کہ اس کے حرام سے نکالنے کا راستہ ہی یہی ہے کہ اس اس کے حرام میں رہتے ہوئے اس کی فضیلت کو بیان کرو کہ تیری فضیلت کیا ہے وہ نکل جائے گا حرام سے جی ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بنیادی بات امت کے ہدایت سے مایوس ہونے اور امت کے عوام کے صلاح سے دور ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ امت کی کمزوریوں کا بیان کرنا ہے کہ امن کا اس قابل نہیں ہے ہم اس قابل نہیں ہیں حالانکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے مسلمان کی کہ بیت اللہ کی طرح پانی پھیلا سکتے پیشاب خانے پیٹ نہیں کر سکتے رخ نہیں کر سکتے یہ بیت اللہ کا مقام ہے اللہ نے خود فرمایا بیت اللہ کو دیکھ کر تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے تیرا مقام کتنا اونچا ہے اور تیری تیری عظمت تیری تیری تیری حرمت اور عظمت کہ یہ سب سے اونچی ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے پھر پھر کیا کیا گنجائش رہ گئی کسی کو ہلکا سمجھنے کی اس ہاں۔ لیے جی میرے دوست عزیزوں ساتھیوں کے فضائل بیان کیا کرو ساتھیوں کے فضائل بیان کیا کرو ایک جنازہ لایا گیا علیہ کرم کے پاس نماز پڑھانے کے لیے جنازہ رکھا ہوا آپ سے کہا لوگوں نے جا کے صحابہ نے کہ جنازہ آیا ہے آپ تشریف لائیے آپ نے فرمایا آج تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے تو نے آپ کو روک دیا اور عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی اتنا بد اتنا بدنام ہے اور اتنا برا آدمی ہے اور اپنی برائیوں میں اتنا مشہور ہے کہ ہماری طبیعت نہیں گوارا کرتی کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں بہت برا آدمی ہے آپ تشریف لے جائیے ہم میں سے کوئی اس کو نماز پڑھا کے اس کو دفن کر دے گا لیکن آپ کا آنا اچھا نہیں لگتا اس کی جنازے پر آپ نے صحابہ سے کتنا مطلب آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ آدمی کتنا برا ہوگا جس کے جنازے پر آپ کا آنا صحابہ کو پسند نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چاروں نے اعلان کیا کہ تم میں سے کسی شخص نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا خود کی تلاش خود کی تلاش ہو رہی ہے اعلان کے ساتھ کان میں نہیں پوچھ رہے سادہ کانوں نے بھائی تم کو خوبی بتا دو اس کی کہ عمر مجھے نہ پڑھنے سے روک رہے ہیں تم کو خوبی بتا دو اعلان عام صحابہ میں سارے صحابہ جمع تھے کہ تم میں سے کسی اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ایک صحابی نے پیچھے سے کہا یا رسول اللہ اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات چہرا دیا ہے ایک انتظام میں یعنی کی چیز ہے جی ہاں دیکھ کیا انتظام میں یعنی کی چیز ہے نا پہرا کون دے گا انتظام کی چیز ہے نہیں جواب دیا کہ اس مرنے والے نے ایک موقع پر اللہ کے راستے میں رات کو پہرا دیا ہے آپ نے فرمایا صحابہ سے سن لو جو آپ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آگ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی وہ آگ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی عمر پیچھے ہٹ جاؤ عمر پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال کرنے کا پیچھا رہ جائے کمر کو آٹھ پڑھائی تو میں کر رہا تھا کہ ساتھیوں سے غلطیاں ہوں گی یہ فرشتے نہیں ہیں جی ہاں، ان کی غلطیوں سے درگزر کرو اور غلطیوں کی اچھی تعمیل کرو ان کی غلطیوں کی اچھی تعمیل کرو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا ایسا ہوگا جی ہاں، یہ غلطیوں کو چھپاؤ اور جب غلطی ہو جائے تو ان کی قربانیاں یاد کرو کہ ان کی قربانیاں کیا تھیں اس سے ہونے سے بچ جائے گا جی ہاں اور اس کے اندر اپنی کوتاحی کا احساس زیادہ پیدا ہوگا کیونکہ کوتاحی کا احساس یہ پیدا ہوتا ہے جب اس کو کسی کو اس کی خوبیاں قربانی یاد دلائی جاتی ہیں کہ آپ کی تو یہ قربانی ہے آپ کی تو یہ قربانی ہے تو اس کے اندر کوتاحی کا احساس زیادہ پیدا ہوتا ہے جی ہاں کہ ہاں میں نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ کیا ہے کہ غلطی کرنے والوں کو ان ان کے کی قربانیاں یاد دلاؤ کہ آپ کی تو یہ قربانیاں ہیں آپ کی تو یہ قربانیاں ہیں جی ہاں اور یہ تم کی ان کی ان کی تم سے شکایت کرے جو ان کی تم سے شکایت کرے تو شکایت کرنے والوں کو بھی ان کے فضائل بدلاؤ میں کو شکایت کرتا تھا نا کسی ساتھی کی تو تھے کہ بھائی کیا کروں میں ہی برا ہوں میں اچھا ہوتا تو میرے ساتھی بھی اچھے ہوتے وہ شکایت کرنے والا بس کان پکڑ لے کے دیکھا آئندہ کوئی شکایت نہیں کرنی ہے ایسا یہ تھا نے شکایت کی کہ جی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے فرمایا کہ بھائی میں اچھا ہوتا تو میرے ساتھی بھی اچھے ہوتے بس تو جی میں تو میں تو کوئی گلی پھٹ جاتی اسے دفن ہو جاتا میری کیفیت ہو گئی اور میں نے کان پکڑ لیے کہ کبھی شکایت نہیں کروں گا تو میں نے کیا کہ یہ دعوت ہے کہ اپنے اندر وسعت قلبی پیدا کرو اور اجتماعیت پیدا کرو جی ہاں اور طبقاتی جوڑ ختم کرو اجتماع سے پہلے ملاقاتیں کیا کرو خواص سے بھی ملاقاتیں کرو آرام سے ملاقاتیں کرو یہ نہیں کہ ان کو کیونکہ اگر آپ ان کو طبقہ طبقہ بھی جوڑیں گے نا تو میں یہ بن کے آئیں گے حالانکہ ہمارے کام کا مقصد ہے کہ امت کے درمیان کے فرق کو ختم کرنا دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں حرمین میں معمول ہے کہ الگ الگ درس ہوتے ہیں الگ الگ درس ہوتے ہیں اور ہر درد ہوتا ہے وہ الگ مذہب کا ہوتا ہے ایک حلقہ حنابلہ کا ایک حلقہ شاطریہ کا ایک حلقہ ایسا ہوتا ہے جس میں جو ہے حنفی مذہب کے جو جہاں سے وہ ہوتے ہیں ان میں ایک بیان تو جس مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اسی مذہب کا ان میں بیان ہوتا ہے نا حرم میں ہر جگہ کئی ہر حلقے لگے تو ہم مکہ مکرمہ میں ایک عالم کی ملاقات کے لیے گئے تو میں کیا بتاؤں آپ کو ساتھیوں کی باتیں ساتھی نے کہا نہیں جی فلاں صاحب کی ملاقات کے لیے تو آپ کے جانے کی رائے نہیں ہے کیوں تو بہت بڑے عالم ہیں عالم جو بہت بڑے ہیں وہ مگر تبلیغ کے خلاف ہیں کہا کہ ہمیں تو ایک عالم کی ملاقات اس کے عالم ہونے کی وجہ سے کرنی ہے ہمیں کیا مطلب ہے کہ خلاف ہیں عالم عالم ہے اور اگر وہ مخالف ہیں کام اس کے مخالف ہیں تو اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ انہیں کام کی خبر نہیں ہے لکھے کی بات ہے اگر ہم ان کو کام بتا دیتے تو اختلاف ختم ہو جاتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی اس کام کو سمجھنے کا اصل اس کام کو کام سمجھنے کا اصل سبب کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چنانچہ میں نے تو سب کے نہیں مجھے تو جانا ہے آپ کو رہبر دے دیں ورنہ میں جا رہا ہوں بہت ساتھیوں نے منع کیا بہت منع کیا مگر ہم چلتی دیکھیے ابھی کیا ہوگا کچھ کہیں گے سن لیں گے ماریں گے پٹ لیں گے کیا بات ہے چلو ہم گئے کیونکہ بھائی دوستو بات یہ ہے کہ جو کام کرنے والا بھی یہ سوچ کر کہیں جائے کہ اگر وہ بات ماننے والے ہیں تو چلو تو یاد رکھنا کہ وہ شخص ندی والا کام کر ہی نہیں رہا ہے جو کسی کے پاس سوچ کر جائے کہ اگر وہ مانے تو ہم چلیں کیونکہ آپ کے فرائی دعوت کی تکالیف اور اس کی عزیوں کے سامنے نہیں ہے یہ سوچ کر جائے کہ لوگ میری بات سنیں گے یہ تو ندی والے کام پر ہے ہی نہیں چاہیے ہم گئے تو وہ مل کر انہوں نے پوچھا آپ کون نام ہے پورا تعارف کرایا ہم کون ہیں کیا ہیں کیوں ہیں کہاں سے آئے کیوں آئے ہٹ کے لیے آئے ہم نے کہا نہیں ہٹ کے لیے نہیں آئے ہیں حج بھی کر لیں گے جب آئے ہوئے ہیں تو اچھا حج کے لیے آتی ہے آپ کے لیے آئے ہم نے کہا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں یہاں کہ سارے دن سے حجاج آئے ہیں اور وہ حجاج کے زمانے میں بھی آتے تھے جائے حج کرنے کے لیے اور آپ ان کو وہاں سے دہائی بنا کر بھیجتے تھے اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہاں ہوں گے تو بھی کر لیں گے خیر وہ سمجھ گئے کون لوگ ہیں سمجھ گئے کافی ہو گیا اتنا سنتے ہی وہ چیخ مار کے روئے اور اتنا روئے کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا میں بھی حیران میرے ساتھی بھی حیران میں اٹھا جگہ جن کے پاس خالی جا کے بیٹھا ہاتھ رکھا تھوڑا سا دی پوچھا کیا بات ہو گئی کوئی حادثہ ہو گیا کیا ہوا بہت بڑا حادثہ ہو گیا بہت بڑا حادثہ ہو گیا پوچھتا میں کیا ہوا کہنے لگے کہ میں نے کام کے خلاف ایک فتوا نکالا ابھی وہ فتوا میں چھپنے کے لیے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک قطر میں کانفرنس طے ہو گئی اس میں جانا پڑ گیا اور یہ خیال ہوا کہ وہاں سے آتے ہی یہ فتوا نکالوں گا کہ فتوا بھی یہ تھا کہ یہ کام بالکل باطل ہے اور بدعت ہے اس کام کا کرنا کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے چنانچہ کہنے لگے کہ میں قطر چلا گیا ایئرپورٹ سے گاڑی میں بیٹھ کے جہاں کانفرنس تھی علماء کی وہاں کو جانا تھا اثر کا وقت ہو گیا راستے میں تو ڈرائیور نے کہا کہ یہ اثر پڑھ لیں مسجد میں کیا چلو پڑھ لیتے ہیں مسجد داخل ہوا تو نماز میں کچھ وقت باقی تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اچھا خاصا مجمع مسجد کے اندر جمع ہے آپ بیان کر رہے میں جا کے بیٹھ گیا بیان کرتے رہے میں میں بیان سنتا رہا نے اپنے برابر والے کو دیکھا کہ وہ رومال اڑے ہوئے عرب تھا بیٹھا ہوا تھا میں نے تم کون ہو کہاں سے آیا ہو کہنے لگے میں یمن سے آیا ہوں اچھا کیا مذہب مطلب ہے تمہارا کہ میں شافی ہوں جی سر والے نے پوچھا بھائی تم کون ہو کہاں سے آئے کہ جی میں تو پاکستان سے آیا ہوں میں تو حنفی مذہب کا آدمی ہوں ایک آگے آ رہا بیٹھا ہو دوسرے پوچھا بھائی تم کون ہو کہاں سے آیا ہو کہ جی میں سعودیا سے آیا ہوں کہ شافی مذہب کا آدمی ہوں لگے میں حیران ہو گیا کہ چالیس سال سے میں حرم میں دیتا ہوں ایک حلقے میں ایک مذہب کا آدمی بیٹھتا ہے یہ کون سا حلقہ ہے جس میں ہر مذہب کا آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ کون سا حلقہ ہے حنفی بھی اس میں حمبلی بھی اس میں شاطر بھی اس میں مالکی بھی اس میں سبھی نے پوچھا کہ بیان کر رہا ہے یہ کون ہے یہ کس مذہب کا آدمی ہے میں نے کہا بھائی یہ تو ایک ہندوستانی جماعت عربی ہے یہ ان کے ذمہ دار بیان کر رہے ہیں اور یہ حنفی مذہب ہے جو بیان کر رہے ہیں کہنے کہ میں نماز تو میں نے جس طرح پڑھی پڑھی مگر میں پوری نماز میں سوچتا رہا کہ یہ کون سا کون سا گروپ ہے یہ کون سی کون کون لوگ ہیں یہ جنہوں نے سب کو جمع کر لیا ہے حلقے میں ہمارے یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ شادی مذہب کا آدمی مذہب کے حلقے میں بیٹھ یہ کون لوگ ہیں کہ میں نماز کے بعد بیان کرنے والے سے ملا تو میں کہا کہ یہ دعوت تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہنے لگے کہ میں مسجد سے یہ کہتا ہوا نکلا کہ اگر امت کو جمع کر سکتا ہے تو یہ کام جمع کر سکتا ہے میں گھر آیا واپس آیا اور آج کی سب سے پہلے نے خطرہ اٹھا کے پھاڑ کے پھینکا میں ایسا کر رہا تھا کہ یہ ہے اصل بنیادی بات ابھی ہمارے ساتھیوں کا اندازہ نہیں ہے کہ طبقاتی جوڑ امت کو کتنا کاٹیں گے اور اللہ کی مدد کو کتنا دور کریں گے اس کا اندازہ نہیں ہے وقتی فائدوں کو مت دیکھو بلکہ سیرت کی بنیادوں کو غور کرو سیرت کی بنیادیں کیا ہیں تبلیغ تبلیغ تبلیغ تبلیغ بات مسائل کو تبلیغ نہیں کہتے تبلیغ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے اور ان کے صحابہ کے جذبے اور ان کے طریقوں کا پابند ہو کر کام کرنا اس کو تبلیغ کہتے ہیں یہ مجھے قصہ یاد آ گیا اس پر کہ ایک طب ایک ایک حلقے میں سارے طبقات کا جمع ہونا ایک ایسے سخت مخالف اور متشدد عالم کو اب حال یہ ہے کہ کوئی ذرہ برابر دعوت کے خلاف کوئی بات لکھتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کام اس کام کے بارے میں تو اب سوال ہی مت کرو اب تو پوری پوری پوری تعریف فرماتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ایک یہ یہ سنت دعوت ہے اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ ایک سنت عبادت ہے ایک سنت عبادت ہے کہ اس کام کے ذریعے ہماری عبادات میں کمال پیدا ہو رہا ہو اگر عصر کی نماز زہر سے بہتر نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ نیچے گر رہے ہیں اوپر نہیں جا رہے پھر عبادات کے اندر کمال پیدا کرو ساتھیوں کے اندر اللہ نہ کرے اگر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہاں یہ تو افرادی عمل ہے چھوڑو اس کو اور دعوت میں لگو یہ استدراج ہے یعنی گمراہی کی طرف اس طرح جائیں گے کہ اس کو حق سمجھ رہے ہوں گے اس اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح گمراہی کی طرف جانا کہ گمراہی کا پتہ نہ چلے اس اس کو کہتے ہیں کہ گمراہی کی طرف اس طرح جانا کہ آدمی اس کو حق سمجھتا رہے اور گمراہ ہو جائے کہ عبادت کا جمع کرنا اصل ہے دعوت کو جمع کرنا اصل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے چدین ہو کچھ کر سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے اس لیے اپنی عبادات کے اندر کمال پیدا کرو رات کے قیام کو لازم پکڑ لو دن بھر دعوت کی محنت میں جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی دن بھر دعوت کی محنت میں جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی جسے فرمایا کہ رات کا قیام یہ دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کرنے والا ہے اقوام وکیلا کا مطلب ہے ابھی ابھی وکیلا یعنی رات کے قیام دن بھر کی بات کو واضح کر دے گا اس لیے رات کا قیام لازم پکڑ لو ایک سال تک صحابہ پر تحجد فرض رہی ایک سال تک کیوں جو نماز نفل ہے اس کو پہلے فرض کیوں کیا اس کو پہلے فرض کیوں کیا نفل کرتے پہلے پھر جب عادی ہو جاتے لوگ اس کے پھر اس کو فرض کر دیتے یہ تو بات سننے آتی ہے رپورٹ آ جاتا لیکن تحجد کو پہلے فرض کیا کیا پہلے قیام دین کیا تھا فرض تھا ایک سال تک صحابہ نے تحجد بطور فرض کے پڑھی ہے ایک سال اس کے بعد جب عادی ہو گئے پھر اس کو نسل قرار دیا کہ ہاں یہ نسل ہے کہ جس کام کو تم اہتمام کرو گے ہم اس کو تمہارے لیے آسان کر دیں گے اس لیے میرے دوستوں تحجد کو لازم پکڑ لو تحجد کو لازم پکڑ لو کہ دعوت کے محنت میں دن بھر جو محنت میں مدد ملے گی اور رات قیام سے ملے گی کیونکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں زیادہ تعلق کی ضرورت ہے کہ ایک اللہ سے متعلق ہونا ایک اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنا کہ اگر کام کرنے والوں کے رات کے قیام کا اہتمام نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ان کا تعلق اللہ سے کمزور ہے جو خود کمزور ہے دوسروں کو کیسے متعلق کریں گے جو خود کمزور وہ دوسروں کے متعلق کیسے کریں گے اس لیے رات کے قیام کو لازم پکڑ لو یہ سنت عبادت میں اس کو سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرو اور سنت عادت یہ ہے کہ اپنی بشری حاجتوں کو بتکلف سنت پر لاؤ بشری حاجتوں کو بتکلف بہ ارادہ جی ہاں اس کے لیے مشقت برداشت کرو کہ نہیں یہ سنت ہے اس پر عمل کرنا ہے کہ مجھے ایسا میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے کہ میرے کام کا مقصد ہی سنت کو زندہ کرنا ہے اس لیے دوستو اس کا اہتمام کرو اور اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ میں تو مسجد کے مسجد کے بارے میں بار بار عرض کر رہا کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ کام رواج کی طرف دوڑا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اس کو کہتے کہ اتنی سہولت ہے اس سے نفع نفع نظر آ رہا ہے کہ نفے کا نظر آنا بنیاد نہیں ہے ہماری ہماری بنیاد تو سنت پر عمل کرنا ہے منافع تو ظاہر ہوں گے جب ہوں گے یہ نہیں کہا ساری چیز کو اختیار کرنے کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ سنت یہی ہے سنت یہی ہے کہ مسجد کے اندر ہمارے دعوت قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقات و گرجے لوگوں کو ان اعمال میں لا کر جوڑو سنت یہی ہے سنت یہی ہے یہ رواج کا طریق رواجی طریقہ ہے کہ جو جہاں ہے وہاں وہاں اس تک بات پہنچا کے چھوڑ دو کہ نہیں امت دین سے ناشنا نہیں ہے امت دین کے ماحول سے دور ہے اس لیے یاد رہنا کہ ضلع کے بدلنے کی جگہ مسجد ہے یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہے مسجد کے اندر جو ہمارے دعوت ہے ان ہمارے دعوت میں لا کر لوگوں کو جوڑنا یہ ہمارے گشت کا مقصد ہے ڈھائی گھنٹے کی نظر سے خلاصہ ہے مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ان اعمال میں لا کر جوڑنا ہمیں صحابہ کی گشت میں یہ ملتا ہے ہمیں صحابہ کی گشت میں یہ ملتا ہے یہ رواجی طریقہ ہے کہ بات پہنچا کے فارغ ہو گئے یہ رواجی طریقہ ہے کہ بات پہنچا کے فارغ ہو گئے نہیں بلکہ مسجد کے ماحول میں لا کر جوڑو کیونکہ صاحب اکرام کی اقوال ہی ملتے ہیں تم بنا اٹھو ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ کہاں کہ مسجد میں سارے اٹھا کے دیکھے حدیثوں کو حید صاحبہ کی تصویر کے شروع حضرت نے پورے ایمان کے مجالس اور مسجدوں کے اندر ہمارے اعمال کیا صحابہ کے اعمال کیا کرتے تھے وہ سارا تفصیل سے لکھا ہے حضرت نے مقامی کام تیسری جلد کے شروع میں سارا مقامی کام ہے رضوان قائم کیا کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی سہارا مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے مسجد کے اندر عمل جاری ہوتا تھا اور باہر اس عمل کے دوران محنت ہوتی تھی تھے اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ یہ ایک ایک صحابی سے نہیں بہت سے صحابہ سے منقول ہے بہت صحابہ سے منقول ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ایک کا جو سزا کرو گے تو ہوا جاؤ گے یہ سوال نہیں کہ کتنے صحابہ نے کیا کہ بہت سے نے کیا ہے مگر ایک کا بھی سزا ہدایت کا ذریعہ ہے معاذ بن جبل عبداللہ بن رواحہ عبی بن کعب عمر بن خطاب معاذ بن جبل بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ جن کا گشت صحابہ پر اس لیے ہوتا تھا کہ مسجد میں ایمان کا ابکہ قائم ہے آپ تشریف لے چلیں یہ گشت صحابہ کا صحابہ پر ہوتا تھا کم بنا اٹھو ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں یہ خود الفاظ ملتے ہیں روایتوں میں میں اس لیے تاکیب سے کہتا ہوں کہ ان باتوں کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے ساتھیوں کے ذہن دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں انسان کا مزاج ہے جس کام کو کرتے کرتے کرتے کرتے طبیعت بن جاتی ہے نا اس کے خلاف اس کے خلاف سننا برداشت نہیں ہوتا کہ نہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں میرے دوستوں عزیزوں سوال اس کا نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم نے یہ سنا ہے یا ہم نے یہ دیکھا ہے یہ بنیاد ہماری ہے نہیں ہماری بنیاد ہے کہ صحابہ نے کیا کیا ہے اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے ہم ہم سب کے لیے وہ نمونہ ہے ہم سب کے لیے وہ نمونہ ہے اور واقعات ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے فائدے ظاہر ہیں کہ وہ شروع میں آبادی میں شروع کی تھی کہ جو عمل خلاف سنت ہوگا وہ نہ اللہ کی تائید ہے نہ تربیت ہے نہ نصرت ہے نہ قبولیت ہے اس لیے ہمارے مسجد کو نبوت کے طریقے پر لانا ہے جسے پہلی بات میں نے عرض کی ہے ایمان کے حلقے دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کو بھی نبوت کے طریقے پر لاؤ آج ہمارے اس عملے کے اندر بہت سے تعلیم کرنے والے ہوں گے تعلیم کا مطلب ہے امت کو اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا غیر یقینی اسباب سے نکال کر ہمارے یہاں تعلیم کا موضوع یقین کی تبدیلی ہے یہ ہمارا موضوع ہے تعلیم کا موضوع یقین کی تبدیلی ہے شوق کا پیدا کرنا ابتدائی درجے کی بات ہے بالکل ابتدائی درجے کی بات ہے کہ نئے سے نئے آدمی سنیں گے تو عمل کا شوق پیدا ہو جائے گا یہ عوام کے لیے ہے بالکل عوام الناس کے لیے یہ شوق پیدا ہو جائے اور عوام الناس کے لیے بھی شوق کا پیدا ہونا یہ ابتدائی درجے کی بات ہے یہ تبلیغ کا ابتدائی درجہ ہے ورنہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک کہ وہ صحابہ جو عملوں میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے جو صرف ایک پرندے کی وجہ سے نماز میں بھول ہو جانے پر پورا پاک سپا کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ شاید عمل کا شوق نہیں تھا اس لیے تعلیم کا لڑکا ہوتے تھے بالکل نہیں خرچ کرنے میں خرچ کرنے میں ابن عوف جیسے اور عثمان جیسے یہ بات نہیں ہے کہ انہیں انصاف کا شوق نہیں تھا اس کا شوق پیدا تھا یہ عملوں میں آگے بڑھے ہوئے تھے یاد رکھنا اچھی طرح تعلیم کے حلقوں کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا یہ تعلیم کا موضوع ہے سمجھے دیں کہ سبب کا اور عمل کا مقابلہ ہوگا شوق والے بھی عمل کو چھوڑ دیں گے کیونکہ شوق ہے یقین نہیں ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کا موضوع ہے امت کو اللہ کے وعدوں کا یقین دلانا دلوں کے اندر یقین کو تازہ کرنے کے لیے وعدے پڑھ کر سنانا یہ مقصد ہے تعلیم کا تعلیم کرانے والا مجموعے کی طرف متوجہ ہوتا رہے دیکھتا رہے انہیں کرتا رہے کیوں کہ نئے سے نئے صحابی بھی آتے تھے وہ تعلیم کا یقین سے بیٹھتے تھے خریم بن اوس جب ہجت کر کے آئے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ آپ کے یہاں تعلیم چل رہی تھی فرق صرف اتنا ہے ہم کتاب پڑھ کر سناتے ہیں اور آپ یہ واضح صحابہ سے بغل کتاب کے کرتے تھے اتنا سا فرق ہے ورنہ امت وہی ہے وعدے وہی ہیں اللہ وہی ہے اعمال وہی ہیں امت وہی ہے اعمال وہی ہیں وعدے وہی ہیں اللہ وہی ہے صرف اتنا سا فرق ہے کہ آپ زبانی فرماتے تھے اس زمانے میں آپ کی زبان مبارک کے لکھے ہوئے وعدے امت کو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تعلیم دلانے والے کا اندر کا تقاضا اندر کا تقاضا ہوئی ہے کہ میں سننے والوں کو اور اپنی ذات کو اللہ کے کے یقین پر لانا چاہتا ہوں تعلیم کے درمیان میں بیان کا بالکل نہ ہو ماسا جی کی مزاج بن گیا کہ وہ تعلیم شروع ہوئی کتاب بغل میں دبائی بات شروع کر دی یہ حدیث کی توہین ہے جی ہاں، حدیث کی توہین ہے کہ اپنی بات کو محمد وسلم کی بات پر فوقیت دینا اسے تعلیم کے درمیان بیان بالکل نہیں ہوگا براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا تاثر پیدا کرنا مطلوب ہے آج کل لوگوں کو ملفوظات میں جو مزہ آتا ہے نا وہ حاجی سے مزہ نہیں آتا کسی بزرگ کا محفوظ ہوگا تو خوب غور سے سنیں گے حجی کی جاری ہوگی تو کوئی توجہ نہیں دیں گے ہاں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جن سے عقیدت ہو جاتی ہے نا ان کی بات کو تو عقیدے سے سنتے ہیں اپنے شیخ سے عقیدت ہے جو شیخ فرمائیں گے وہ سنیں گے حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آج بھی وہ نور ہے جو نور صاحب کے دور میں آپ کو بیان کرنے میں تھا اس لیے میں سب سے کہتا ہوں تاکیب سے کہ جو علماء جو علماء نور شہزاد ہیں عبارت پڑھ سکتے ہیں وہ حدیث کی عبارت تعلیم میں ایک مرتبہ کم سے کم ضرور پڑھا کریں کیونکہ جو نور آپ کے بیان میں آپ کے آپ کے الفاظ میں ہے وہ نور مترجم کے الفاظ میں نہیں ہو سکتا جو نور آپ کے الفاظ میں ہے وہ مترجم کے ترجمے میں نہیں ہو سکتا بالکل نہیں اس لیے جو عالم ہے عبارت پڑھنے پر قدرت ہے وہ ایک مرتبہ حدیث کے بارے میں پڑھ لیا کریں پڑھیں اور منتخب حادیث کا اہتمام فضائل کے ساتھ ساتھ زیادہ کرو کیونکہ چھ نمبر تبلیغ کی بنیاد ہیں اس سے متعلق صحیح حدیثوں کا یاد ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ ان چھ صفات کو کی روشنی میں بیان کیا جا سکے اس کے فضائل کے ساتھ ساتھ اگر کل تعلیم فضائل اعمال سے ہوگی تو آج منتخب حادی سے ہو اگر منتخب حادث سے کی ہے تو آج فضائل اعمال سے ہو اور ایک حدیث کو تین تین بار پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے ایک ایک تعلیم کرنے والے کے ساتھ جماعت ہو جو پورے حلقے میں بکھر کر تشکیل کرے پھر انفرادی تشکیلیں کرو وہ اصل ہیں تخت تشکیل ہوتی ہے نا وہ تو تشکیل شدہ لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں بولو بولو کون تیار ہے یہ تشکیل نہیں ہے یہ تو تشکیل شدہ لوگوں کا نام لکھنا ہے بھائی کون تیار ہے تشکیل اس کو نہیں بولو بولو کون تیار ہے تشکیل تو مزے میں گھس کر ایک ایک کے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے اس لیے تو خوب اللہ سے رو رو کے مانگے اور ہر تعلیم کرانے والے کے ساتھ آٹھ دس ساتھی ایسے پرانے جوڑ دو جو تعلیم کے بعد بیان ہو اور بیان کے بعد تشکیل ہو مجھے میں گھس کر تشکیل کرے اور اسی حلقے والے ان کی تشکیلیں کر کے ان کا نام لکھ لیں یہ ہر حلقے میں جم کر تشکیل ہو ہم نے جب پہلے تم یاد ہے کہ یہ جو ہے تعلیم ہلکا نائک سے ہوتے تھے میں میں تعلیم تعلیم کو نائک سے ختم کرایا بالکل نہیں تم ایسی تعلیم کرو گے مجھے مجھے نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے حلقہ لگا کے سب ان حلقوں میں تشکیلیں کرو کم سے کم پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ جم کر تشکیل ہونی چاہیے مولانا فرماتے تھے جس مجلس کے بعد تشکیل نہ ہو وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے چلو بھائی اب تو بیان ہو گیا تشکیل اگلے بیان کے بعد ہو جائے گی چلو بھائی اب تو تعلیم ہو گئی تشکیل فر... نہیں جس جس مجلس کے اختتام پر تشکیل نہ ہو وہ ہمارا موضوع ہے ہی نہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ کیونکہ خروج ہی اصل ہے خروج خروج ہی اصل ہے اللہ کے راستے کا نفر اصل ہے اس لیے جم کر حلقے کرنے تشکیل بھی ہو تعلیم کرانے والا مجمے سے غافل نہ رہے کیونکہ نئے سے نئے آدمی کو اللہ کے وعدوں کے یقین پر اٹھانا ہے نئے سے نئے آدمی کو اللہ کے کے میں کل کہہ رہا تھا مجھے شوقت سے دیکھو ہمارے تعلیم کا موضوع یہ ہے کہ نئے سے نیا آدمی آنے والا اس یقین کے ساتھ تعلیم سنے جس طرح خرین بن اوس اللہ تعالیٰ وہ اسی وقت کر کے آئے تعلیم چل رہی تھی آخر میں آ کر بیٹھے آپ نے فرمایا کہ ہیرا کا علاقہ فتح ہوگا جیسے فاتحہ میں داخل ہو گئے وہاں شیما بنتے بکیلا نامی ایک لڑکی وہ سفید خچے پر سوار بہت مالدار کالی اڑے ہوئے بہت میں نظر آئے گی تو آپ نے جو بیان کیا نا تو پیچھے سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے خلیم بن اوس جو اسی وقت آئے تھے ہجرت کر کے انہوں نے وہی سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجیے فرمایا یہ تمہاری ہو گئی تم لے لو ہم نے وہ لڑکی تمہارے حوالے کر دی ہی ادا کا اسی طرح روایت میں یہ تمہاری ہے کہاں عثمان کا زمانہ اور کہاں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تعلیم کا ہلکا ہو رہا اس نے ایک وعدہ سن لیا ایک دور گزرا دوسرا گزرا تیسرا گزرا چوتھا چوتھا دور آیا بن ہاؤس اس جماعت میں اور جماعت گئی ہیرا کی طرف اور ہیرا فتح ہوا اور دیکھ بات داخل ہوئے سب سے آگے وہ لڑکی نظر آگے کھڑی ہوئی ان کو نے قبضہ کر لیا لوگوں نے امیر صاحب سے آگے کہا امیر صاحب ایسی مالدار لڑکی خوبصورت ہے شہزادی ہے اور انہوں نے بغیر مارا میں تقسیم ہوئے خود جا کے قبضہ کر لیا بلائیے لڑکی واپس لیجیے ان سے حضرت امیر صاحب نے بلایا خورین بناؤ اس کو کہاں کیسے لڑکی پہ قبضہ کر لیا قبضہ میں تو اللہ کے نبی سے اس زمانے میں لے چکا تھا جب آپ نے بیان کیا تھا جی ہاں۔ گواہ کہ دیکھو گواہ فوراً کہ ہم تو خود موجود تھے میں میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو ہم پرانے تعلیم میں اس لیے نہیں بیٹھتے کہ بھئی یہ تو عوام کے اندر عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے اور ہم تو پہلے ہی سے ماشاءاللہ عمل کے شوقین ہیں ابھی تک پرانے گزین ذہن میں یہ ہے کہ عمل نہ کرنے والوں کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں کے کا معمول یہ تھا کہ جب علماء آتے تھے حضرت کے پاس تو حضرت انہیں تعلیم کے حلقے بٹھاتے تھے سوچو کہ علماء بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مشائق آتے ہیں سماتے کہ اب سب تعلیم میں بیٹھ جاؤ تو کسی کام کرنے والے نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت جس حدیث کی, تعلیم میں آپ ان کو بٹھا رہے ہیں نا یہ تو سارے بڑے بڑے محدثین ہیں جو حدیثیں بیان کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں حدیثوں پر سب نے فرمایا اچھا تم اب تک یہ سمجھتے ہو کہ تعلیم حلقہ میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ نمازی بن جائے تو تو کیا سمجھ رہے چلا ساتھیوں کو کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عوام میں عمل کی رغبت پیدا ہو جائے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اللہ کے وعدے کے یقین کی وجہ سے شکلوں سے نکل کر عمل کی طرف آ رہے یعنی شکل غیر یقین سمجھے عمل کے مقابلے میں اس لیے تعلیم یقین کی تبدیلی کے لیے ہے کے کے شوق لیے نہیں ہے یہ تھی بات سبھی بات اب تعلیم تبلیغ میں ایک ایسا پروگرام بن کے رہ گیا کہ تھوڑی دیر کتاب پڑھنی ہے بیٹھ جاؤ کیوں بیٹھے تعلیم میں کیونکہ پانچ کام کرنے ہیں نا پانچ کام کرنے کی وجہ سے بیٹھ رہا ہوں میں سوچتا ہوں پانچ کام کیا اگر کسی کام کو یعنی مقصد کے طور پر نہ کیا اگر کسی کام کو کسی مقصد کے طور پر نہ کیا تو پانچ کام پورے کرنے سے ہوگا کیا تو تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے اللہ کے بعد کا یقین دل میں پیدا ہو یاد رکھنا کہ تعلیم کا حلقہ یقین کی تجدید کے لیے ہے یقین کو یقین کو تازہ کرنے کے لیے ہے کریں گے بھائی ان شاء اللہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پرانوں کا جو اجتماع ہوتا ہے نا وہ نئے لوگوں کی جماعتیں لے کر چلنے کے لیے ہوتا ہے یہاں سال کے چہرے لگ چکا یا نہیں لگ چکا اس کا یہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے کہ آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنا چار چار مہینے کی یا کم سے کم چلے کی جماعتوں کو لے کر چلنا یہ اجتماع کا تقاضا ہے جو کہ ناقدری اس کام کی ناقدری یہ ہے کہ طالبین کی طلب کو بہتر طریقے سے پورا نہ کیا جائے اس کام کی ناقدری یہ ہے کہ قالدین کی طلب کو بہتر طریقے سے پورا نہ کیا جائے جو جماعت اللہ کے راستے میں اس طرح نکل جائیں گی کہ ان کی تعلیم تربیت کرنا ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ نکلنے والوں کی جان مال وقت اس سب کا حساب خدا کی قسم کام کرنے والوں سے دیں گے اس لیے میں بہت سے کہتا ہوں بار بار کہ سب سے بڑا تقاضا اہم تقاضا آنے والوں کو لے کر چلنے کا ہے مجھے یاد آتا ہے مفتی عبدین صاحب کی بات ہمیشہ کہ مجھ سے کہا نے کہ مجھ یہ ایک جماعت آ رہی ہے اہم جماعت ہے میرے دل زیادہ کہ جماعت کو آپ لے کر جائیں اس جماعت کب آئے گی نے فرمایا کہ جماعت تین دن کے بعد آئے گی تو اس اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تین دن رائے پور پوری کی خدمت میں ہو کر آ جاؤں حضرت کی زیارت کر ہوں کیونکہ علماء میں کی طرف حضرت ساتھیوں کو بھیجتے رہتے تھے استفادے کے لیے دعاؤں کے لیے میں ضرور چلے جاؤ مگر دیکھو تین دن سے پہلے پہلے پہلے آ جانا تاخیر نہ کرنا میں چلا گیا رائے پور وہاں گیا تو وہاں کی تنہائی کی عبادت انفرادی انفرادی اعمال ذکر اس میں مجھے کچھ ایسی کیفیات محسوس ہوئی کہ میں نے تین دن کے بجائے پانچ دن کر دیے دیکھو سماتے تھے کے کام کرنے والوں کو شیطان بعض اعمال ان کو ایسے منظم کر کے دکھلائے گا کہ جن کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ اب تک جو کیا تھا وہ زیادہ بہتر تھا یا جو اب کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے میری بات کی طرف پوری توجہ دینا میں دوبارہ کہتا ہوں لے کہ شیطان کام کرنے والوں کے سامنے بعض اعمال کو ایسا مزین کر کے پیش کرے گا کہ یہ فیصلے نہیں کر سکیں گے کہ جو کام اب تک کر رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا ہمارے لیے جو اس وقت آج کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے ایسے ساتھی کام سے اس لیے بیٹھ جائیں گے کہ اس کیفیت کے پیدا ہونے کے لیے پھرنا تھا وہ طرف نیلا پیدا ہو گئی ہے یاد رکھنا ہماری بات کہ حرمین کی عبادت حرمین کی عبادت اللہ تراستے میں نکل کر عبادت کرنے سے قیامت تک بھی افضل نہیں ہو سکتی جب آپ کی حیات میں افضل نہیں تھی تو آپ کی وفات کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حرمین کی عبادت یہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے اگر صحابہ کرام کو عبادت کے فضائل پر ہی رکھنا تھا تو ایک لاکھ نماز شروع کے کیوں ہجرت کروائی آپ کو مکے کی محبت کے باوجود کیوں نکالا گیا مکے سے اگر اندر کی روحانیت اور تنہائی کی عبادت اور خصوصی توجہ اور قلبی قوت اگر خدا کی قسم اسلام کے پھیلنے کے اسباب یہ ہوتے اور امت کے تزکیے کے اسباب یہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت میں سارے ندیوں کا امام ہیں لیکن آپ کو اللہ نے جیسے نہیں دیا تم تم تم کتنا قرآن میں ہے کھڑے ہوئیے کھڑے ہوئیے نکلیے پھریے کہیں نہیں بھی جی آپ تنہا لے کر عبادت کریں اندر کی قوت سے آپ میں مطلب تو آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں اگر کسی کی توجہ ڈال کر ہدایت ہوا کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا امام ہے روحانیت کا امام ہے لیکن جسم کو تھکانا اور اس کے میں زخمی کرنا یہ نبیوں کی اعلی سنت ہے اعلی سنت ہے تو میں بند بات کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ شیطان اعلیٰ سے روکنے کے لیے ادنا کو اتنا منظم کر دیتا ہے کہ اعلیٰ کی طرف جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے انسان میری بات یاد رکھنا کہ تبلیغ کو کیفیت پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تبلیغ اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے ہے کیفیت پیدا ہو یا نہ ہو اس کے انسان مکلف نہیں ہے اس طرح فریضے کا ادا کرنا اللہ کا امر ہے اس طرح دعوت کے تقاضے کو برا کرنا اللہ کا امر ہے ساری کر رہا تھا کہ مفتی صاحب رائے پور میں پانچ دن ٹھہر گئے ادھر مولانا مرنا صاحب نے خط لکھا شیخ کو زین العابدین تین دن کے لیے کہ آج پانچ دن ہو گئے ہیں یہاں اجتماعی تقاضا ہے اور تک واپس نہیں آئے حضرت خود تشریف لے گئے رائے پور خط نہیں بھیجا خود تشریف لے گئے اور جا کے رائے پور میں مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب آپ یہاں تک ٹھہرے ہوئے تین دن کے لیے آپ کے گھر آئے تھے وہاں کماریا صاحب انتظار کر رہے اس کہ حضرت میں تو اجازت لے کر آیا تھا اور تین دن کی اجازت لے کر آیا تھا صرف یہاں آ کر ایسا کچھ محسوس ہوا اور کچھ فائدہ نظر آیا تو میں نے تین دن کے پانچ دن کر دیے شیخ کے الفاظ یہ ہیں یاد رکھنا حضرت شیخ نے یہ فرمایا مفتی صاحب سے مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے بھی چھوٹے ہیں انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے بھی چھوٹے ہیں میری بات کی طرف آپ توجہ دیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کی وفات کے بعد بھی مدینہ منورہ میں رہنا باہر نکلنے سے افضل نہیں ہے تو پھر دنیا میں کسی کونے کی حیثیت کیا رہ گئی کہ آدمی سمجھے کہ نکلنے کو بعد میں دیکھیں گے پہلے یہ کام کر لیں کوئی ہی نہیں ہے پھرنے کا خدا کی قسم کوئی بدل ہی نہیں ہے پھرنے کا خدا کی قسم پھرنے کا کوئی بدل نہیں ہے حدیث صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے قرب کا اللہ کے جوہد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے اور کوئی عمل اس کے پاس بھی نہیں ہے خود خود خود بڑو حدیث ہیں چن چن کر اللہ کے راستے کے فضائل بیان کیے ہیں چن چن کر امت کے جمود کو توڑنے کے لیے امت امت کو کو ٹھہرا ٹھہراؤ سے روکنے کے لیے تو میں ٹھہر نہ جاوے چن چن کر علی سے نقل کیے چن چن کر یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ نظم سے نکلیں گے بلکہ امر ہے خدا کا حکم ہے اور حکم بھی عبادت سے اس لیے اونچا ہے تاکہ عبادت اس کی ذات پر محدود نہ رہے بلکہ ساری عبادات پوری امت میں زندہ ہوں مسئلہ ساری امت کا ہے اس امت کا مسئلہ انفرادی نہیں ہے دعوت کو عبادت پر اس لیے مقدم کیا ہے کہ ساری امت کو اس پر لانا ہے ساری امت اس پر لانا ہے میں شروع میں یاد کر دیا تھا کہ انفراد عبادت دین کی نصرت نہیں ہے یہ صاحب کے مسرت میں چھپا ہوا ہے پڑھتے ہو نہیں مسرت اس میں چھپا ہوا ہے مولانا منظور نے نقل کیا ہے اس کو کا ہے اور ایک عالم کا نقل کیا ہوا ہے خود سن کر نقل کیا ہے ہمارے منظور نمانی کے جو منسوزات ہیں وہ ادھر ادھر سن کر جمع نہیں کیے ہیں لکھا ہے کہ میں نے خود صاحب کے ساتھ رہ کر جو منصوبات میں نے خود سنے ہیں وہ نقل کیے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا عبادت دین کی نصرت نہیں ہے بلکہ محسوس تو یہ ہے حضرت کا کا محسوس تو یہ بھی ہے کہ میرے نزدیک انفرادی دعوت اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے جسے دین کی بات نہیں پہنچی ہے اور خطرہ اس کا ہے کہ نماز پوری کروں گا تو چلا جائے گا جس کو چاہیے نماز چھوڑ دے نماز نماز چھوڑ دے کیوں کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ میں اللہ سے متعلق ہو جاؤں مسئلہ اس کا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر اللہ سے متعلق ہو جاؤں یہ اللہ کا ضابطہ ہے اس کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کا اپنا تعلق اتنا عطا فرمائیں گے جتنا اس کے بندوں کو اس سے متعلق کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ اللہ کا ضابطہ ہے تو قرآن کی آیت واضح ہے ترجمہ اصل میں جانتے نہیں ترجمان جاہد و سینا سب جو ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑنے کی محنت کریں گے ہم انہیں اپنا تعلق پہلے عطا فرمائیں گے یہ ہے آیت کا ترجمہ جو ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑنے کی محنت کریں گے ہم انہیں اپنا تعلق پہلے عطا فرمائیں گے تو میں تو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ شیخ نے رائے پور میں مفتی صاحب کے جواب پر یہ بات کہی کہ انفرادی اعمال کے پہاڑ انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے چھوٹے ہیں یعنی اجتماعی اعمال کے ذرات اسرائیلیہ مال کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہیں یہ جو ہمارے ماحول میں بات چل پڑی نا غلو غلو غلو غلو غلو غلو کر دیا غلو کر دیا بہت اصل میں یہ اس لیے ہوئی کہ ہم نے تبلیغ میں اپنے اپنے طریقوں پر نظر رکھی ہم نے دعوت میں صحابہ پر نظر نہیں رکھی اگر ہماری نظر صاحب پر ہوتی نا تو ہمیں کبھی یہ غلو غلو جو ہے نظر نہ آتا کہ یہ غلو ہے اتنے فضائل بیان کرو نکلنے کے کہ صحابہ کی طرح گھروں پر رہنا جرم معلوم ہونے لگے خیر چنانچہ مفتی صاحب یہ بات سننے کے بعد چلے رائے پور سے نظام الدین پہنچے صاحب کہا بھائی کہاں رہ گئے تھے تم پوری بات کی حضرت یہ بات ہے حضرت نے فرمایا دیکھو شیطان کا کام یہ ہے جب جب بھی بھی تمہیں دعوت کے مقابلے میں کوئی عبادت کوئی عمل اچھا لگنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے نے مجھ سے فرمایا کہ جب بھی تمہیں دعوت کے تقاضے کے مقابلے میں کوئی عمل اچھا لگنے لگے تو سمجھ لینے کا یہ شیطان کا دھوکہ ہے کیوں اس لیے کہ شیطان پر ایک مسلمان کی عبادت تو آسان ہے لیکن شیطان پر سارے مسلمانوں کے عبادت پر آ جانا یہ زیادہ بھاری ہے کی بات ہے اتنا اتنا صحابہ کو بیان بیان کرو کرو اتنا کہ انہیں یعنی صحابہ کی طرح گھروں پر رہنا جرم معلوم ہونے لگے خوب فضائل بیان کرو نکلنے کے خوب فضائل بڑھ سہمتی سے جو لوگ اپنی تجارت یا زراعت کو سامنے رکھ کر نکلنے کا نظام بنائیں گے ایسے لوگوں سے دنیا میں کوئی دین انقلاب کبھی نہیں آئے گا ایسے لوگوں کے ذریعے دنیا میں کوئی دین انقلاب کبھی نہیں آئے گا اس لیے میرے عزیزوں یہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو کیا کرنا ہے جو جماعتیں آئی ہیں طلب سے آئی ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی طلب نہ ہونا ان کی طلب کا پورا نہ ہونا ان کے ذریعے تعلیم کا نہ ہونا یہ اس کام کی ناقدری ہے یہ اس کام کی ناقدری ہے اس کے لیے ہمارا دل جاتا ہے کہ آپ سارا مجمع ہی بہت پرانے ہیں سبھی اس کو بھول جاؤ کہ ہمارا سیدھا کب لگا چار مہینے کب لگے اسے بھول جاؤ یہ طے کر لو کہ ہم اس وقت نقد ہر تقاضے کے لیے تیار ہیں اس وقت نقد ہر تقاضے کے لیے تیار ہیں اگر یہ مجھے پرانوں کا ہے تو سارے تیار ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور اگر مجھے نئے لوگوں کا ہے تو اس کی امید ہی نہیں کرنی چاہیے کہ نئے آدمی کو کیا خبر کہ کیا تقاضا سامنے ہے ہمت کر کے فرماؤ کھڑے ہو کر